يفقه قولي اللهم اللهم اللهم صل صل صل على على على سيدنا سيدنا سيدنا مولانا مولانا مولانا محمد محمد في في أول كلامنا كلامنا أوسط محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامین اظام اور عفت معاف خواتین اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اپنے کلام پاک کی بابرکت اور مقدس اور معظم مجلس میں شرکت کا موقع نصیب فرمایا اللہ تعالی ہمارے ہماری اس حاضری کو قبول فرمائیں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائیں معزز صاحب کرام مدرسہ کیا ہے حافظ قرآن کی عظمت کیا ہے اللہ کے کلام کی خصوصیات کیا ہیں اور دشمنوں کے مکر اور چال اور فریب کاریاں کیا ہیں اور ان کا انجام کیا ہوا ہے یہ سب ساری تفصیلات ہمارے فاضل مقدین کرام علماء نظام نے ہمارے سامنے پیش کی یہ مجلس ایسی بات نہیں ہے کہ ہماری زندگی کی پہلی ایسی مجلس ہو کہ قرآن شریف کے بارے میں یہ باتیں آج ہمیں سننے کو مل رہی ہیں فاض کرام کے بارے میں اور مدارس کے خدمت کاروں کے بارے میں پہلی مرتبہ سننے کو مل رہی ہوں ہم نے بارہا اللہ کے کلام پاک کی فضیلت کو سنا اور ان کے حاملین کی عظمت کو سنا اور ان کے دان کے لیے اللہ کی طرف سے جو انعامات ہیں وہ تذکرے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں حضرات اس بد نصیبی کے دور میں اور اس آزمائش اور فتنوں کے دور میں یہ پال نیک ہے کہ پہلے کے مقابلے میں مدارس علماء حفاظ کرام اور دین کا کام بہت زیادہ ہو رہا ہے اپنے اپنے علاقے کے بارے میں غور و فکر کرے کہ کتنے لوگ مسجد میں حاضر ہوتے تھے کتنی مسجدیں تھیں اور اپنے علاقے میں کتنے لوگ کلام پاک کے پڑھنے پڑھانے والے تھے اور الحمدللہ آج کیا صورت حال ہے اللہ نے اس کا ذمہ لے رکھا ہے انا نحن نزل الذکر و انا لہو لحافظون ہم نے اس کو اتارا اور ہم اس کے محافظ ہیں اور نگہبان ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ اس وعدے کو پورا فرما رہے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے اللہ کا احسان ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم جیسے نا اہلوں سے مکاتب مدارس اور اس کے خداموں سے کلام پاک کی حفاظت کا کام لے رہے ہیں اللہ نہ کل آپ کا ہمارا محتاج تھا نہ ہے نہ کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کو میرے اور آپ کی ضرورت ہے جس اللہ نے اپنے کن کے حکم سے جنت کو پیدا کروایا جہنم کو پیدا کروایا فرشتوں کو پیدا کروایا زمین کو آسمان کو پیدا کروایا چاند اور سورج کو پیدا کروایا میرا رب مختار کل تھا کہ اپنے کن کے حکم سے کو پیدا کر دیتا اور کلام پاک کے خادمین اور ان کے مفسرین اور مترجمین کو پیدا کر دیتا یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتیوں کے صدقے میں ہمیں یہ مرتبہ ملا ہے یہ ہمیں یہ مقام ملا ہے یہ کوئی پہلی آسمانی کتاب نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو نازل کیا اور ختم کر دیا توریت آئی تھی انجیل آئی تھی زبور آئی تھی صحف ابراہیم آئے تھے صحف موسا آئے تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبروں کے چلے جانے کے بعد ان کی حفاظت کی ذمہ داری قوموں پر رکھی نسلوں پر رکھی اور امتوں پر رکھی اور انہوں نے اس کے اندر گڑبڑ کر دی اور اس کے اندر تلویز کر دی اور انہوں نے اس کے اندر خلط بلط کر دیا رد و بدل کر دیا اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے صدقے میں اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ اللہ اللہ حفاظت کر رہے ہیں اور مدارس کو ذریعہ بنا رہے ہیں حافظوں کو ذریعہ بنا رہے ہیں علماء کو ذریعہ بنا رہے ہیں چندہ دینے والوں کو ذریعہ بنا رہے ہیں کاشتکار کو ذریعہ بنا رہے ہیں یہ رب کائنات کا احسان ہے اے چندہ دینے والے اے کلام پاک کی تلاوت کرنے والے اے مدرسے کے محتمل اے مدرسے کے مدرس ان علیہ کا اللہ تمن علیہ اسلامکم کم اللہ یمن علیہ ہداکم ایمان ان تم صادقین تم احسان جتلاتے ہو احسان ہے رب کائنات کا اللہ کا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ذریعہ بنا لیا اللہ نے ہمیں خدمت کے لیے چن لیا ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کل سے کلام پاک کی حفاظت کروا لیتا اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کل سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اللہ تبارک تعالیٰ محافظ ہے اور اس کی حفاظت کر لیتا ورنہ میرے بس کی بات ہے ان حفاظ کرام کے بس کی بات ہے ان مدرسین کرام کی یا ان کے ماں باپ کی یا چندہ دینے والوں کی کیا آپ نے نہیں سنا کیا آپ نے نہیں پڑھا لو قرآن ادا جب علی تو ہو متصدیام من خشیت اللہ کہ یہ نطفے سے گندے پانی سے حیض و نفاس کو چاٹ کر پیدا ہونے والا انسان اللہ نے آج اس کو اپنا لقب دے دیا اپنا نام دے دیا لیا اللہ کے ناموں میں سے ایک نام حافظ ہے اور جو کلام پاک کے تیسوں پارے اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اعزازی طور پر اس کو دنیا ہی کے اندر اس کا مقام بلند کرنے کے لیے کہ کمیلوں گانے والوں کے پیچھے پڑتے ہو رنڈیوں کے پیچھے پڑتے ہو حرام زادیوں کے پیچھے پڑتے ہو فلم میں کام کرنے والے سور کھانے والے کھانے والے شراب پینے والے بدکاری کرنے والے ان کے پیچھے پڑتے ہو یہ تمہاری دنیا کو بھی تباہ کریں گے تمہاری قبر کو بھی تباہ کریں گے تمہاری آخرت کو بھی تباہ کریں گے قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ جو ان کے بول سنے گا ان کے کانوں کے اندر جہنم کی آگ کے اندر لوہے کی چیز کو پھلا کر ان کے کانوں کے اندر ڈالا جائے گا اور جو ان کے نقش قدم پر چلے گا میرا اللہ ان کے منہ پر ان کی شرمدا کو رکھے گا پیشاب اور کہانی کی جگہ کو رکھے گا خوب یقین سنو اپنے موبائل کے اندر خوب گانے کی رنگ ٹون رکھو اور ان جو ہے حرام زادیوں کے لنگے لچے اور سیکسی گانے تمہارا بچہ بچہ گائے تمہارا جوان گائے تمہارا بوڑھا گائے آج تمہیں ان کلام پاک کے حافظوں کی ان مدارس کی ان علماء کی آج اس دستار کی اس پگڑی کی آج آپ کو کوئی قدر نہیں کل رب کائنات عرش کے نیچے نور کے من پر بچھا کر حضرت امی اعلیٰ نبینا علیہ السلاط وسلام کے سامنے جو ان کے ماں باپ کے سروں پر اور ان کے ماں باپ کو جو تاج پہنایا جائے گا اور ان کو جو اعزاز سے نوازا جائے گا یہ گانے سننے والے یہ لتا کے پیچھے جانے والے یہ یقین سننے والے یہ ٹی وی رکھنے والے یہ حرام دادوں کی نقالی کرنے والے کل کب افسوس بنیں گے آج یہ دنیا مکاری کی عیاری کی بدکاری کی فریب کی فرق کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام فرق رکھ دیا آج ملا کو دیوانہ سمجھا جاتا ہے آج حافظ کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے پیشاب ٹیسٹ کرنے والا پاخانہ ٹیسٹ کرنے والا اور مٹی کو ملنے والا اور لوہے کے اندر ملوث رہنے والا گڈے کھودنے والا اینٹ پر اینٹا رکھنے والا عمارتوں کو تعمیر کر کر کولی کا کام کرنے والا آج اسے انجینئر کہا جاتا ہے آج دھوکہ دے کر کالا کوٹ پہن پھیلانے والا وہ اور ایجوکیٹ کہا جاتا ہے آج ان کی بظاہر عزتیں کی جا رہی ہیں پیشاب پیش کرنے والوں کی اور ظالم کو اس کا بدلہ نہ دلانے والوں کی اور مظلوم کو ظالم کے کٹہرے میں کھڑا کرنے والوں کی آج آکسفورڈ یونیورسٹی کی عزت ہے آج ان گوری چمڑی کے جو ہے کارخانوں کی اور ان کے یونیورسٹیوں کی اور ان کے کالجوں کی دستار اور سندوں کی عزت ہے آج مسلمان اپنی اولاد کو اس وقت مدرسے میں بھیجتا ہے جب وہ اسکول سے ناکام ہو جاتا ہے کام کے اندر ڈالتا ہے دکان کے اندر ڈالتا ہے کھیت میں لگاتا ہے مزدوری میں لگاتا ہے ناکام ہو جاتا ہے تب اسے مدرسے کا جو ہے رخ یاد آتا ہے مولوی یاد آتا ہے اللہ کا کلام یاد آتا ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ کرامتوں کو پیش کیا جاتا ہے موجزوں کا بیان ہوتا ہے آج کرامت کیوں نہیں پیش ہوتی آج موجزہ کیوں نہیں دکھائی دیتا یہ زندہ کرامت نہیں ہے کہ جس بچے کو کالج نے ٹکرا دیا یونیورسٹی نے ٹکرا دیا اور تمہاری اسکولوں نے ٹکرا دیا تمہارے خاندان اور قبیلوں نے ٹکرا دیا تمہارے دکانوں نے تمہارے بازاروں نے تمہارے سماج نے تمہارے سوسائٹی نے ٹکرا دیا آج یہ علماء آج یہ علماء نبی کے بارش نبی کے جانشین آج اس کو رات کی تنہائی میں تحجد پڑھانا سکھاتے ہیں آج اسے اذان دینا سکھاتے ہیں آج اس کے سینے کے اندر اللہ کے کلام کے وہ کلام جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانوں پر پیش کیا زمین پر پیش کیا اتنا ارب نل امانتا الحم اللہ منہا وہ انسان کہ جسے پہاڑ نے اٹھانے سے انکار کر دیا جسے زمین نے اٹھانے سے انکار کر دیا جسے آسمانوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا یہ علماء کرام کی کرامت نہیں کہ اس گئے گزرے بچے کو جس کو قوم نے ریجیکٹ کر دیا جس کو دنیا کی یونیورسٹیوں نے مسترد کر دیا اللہ کے کلام کو اس کے سینے کے اندر ڈالا جاتا ہے ذالک الکتاب اللہ رحمتی سے لے کر کلام پاک کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آئے تھے ایک مجھے کے اندر من تک ہے تراویح کے اندر پڑتا ہے فرائض کے اندر پڑتا ہے دن میں پڑتا ہے رات میں پڑتا ہے بہرحال اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ کا بڑا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم جیسے نا اہلوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کام کے لیے چن لیا ورنہ میرا رب اور اللہ اس کا محتاج نہیں تھا اور اللہ نے کہا بھی ہے تم اگر تم تم اپنے ایمان کی قدر کر سکتے ہو تو قدر کرو اگر تم آخا کے غلام ہونے کا حق ادا کر سکتے ہو تو ادا کرو اگر تم عیسیٰ اور موسا اور سلیمان ابراہیم عائشہ سمیہ اتحدہ نام کی عصمت اور عفت اور پاک کو برقرار رکھ سکتے ہو تو رکھو ورنہ میرا اللہ سے کام لے لے گا میرا اللہ پرندوں سے کام لے لے گا میرا اللہ لے کر بتایا ہے ابو جہل کی گود کے اندر پلنے والا اس سماج کے اندر اور سوسائٹی کے اندر پرورش پانے والا آج جب ان اکرمتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے وہ اکرما بھی جو ابو جہل کے نسخے سے پیدا ہوئے تھے لیکن آج دنیا کا ہر محدث مجبور ہے اس اکرما جو ابو جہل کے صاحب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے پر یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چن لیا ابو جہل کے گھرانے کے اندر حضرت اکرما کو اڈوانی کے گھرانے میں چن سکتا ہے چھاپے کے گھرانے میں چن سکتا ہے اگر تم اپنے اپنے ایمان کی اپنے دھرم کی توقیر کر سکتے ہو تو کرو میرے اللہ کی قسم میرا اللہ میرے مدارس میں سب کہتا ہوں ان محتمیموں کی نااہلی ہے توقل کی کمی ہے تقوی کی کمی ہے اور میں دعا کرتا ہوں اللہ مساجد کو اللہ مدارس کو مستقبی کر دے اللہ تبارک تعالیٰ چندہ کرنے سے چادر پھیلانے سے اللہ حفاظت پر بھائے حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی خود سا سر رحو کا جو نقطۂ نظر تھا جو نظریہ تھا اللہ وہ ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب پر پانسو کی الگ دعا ہزار کی الگ دعا نہ ہمارے اکابرین کا مشرق تھا تمہاری اور ہماری نہ کی وجہ سے سخبے کی کمی کی وجہ سے سڑک کی کمی کی وجہ سے ورنہ میرا اللہ اس کا محتاج نہیں ہے میرا اللہ اس کا محتاج نہیں ہے تارے رقم کا کون سا چندہ ہوتا تھا سفا کا کون سا چندہ ہوتا تھا اور ابو ہریرا رضی اللہ تاران جو سفا چبوترے کے طلبا کے اور متعلمی نصوبت کے یہ مانیٹر تھے یہ سردار تھے یہ سڑک کے اندر آ کر بے ہوش ہو کر پڑ جایا کرتے تھے لوگ ان کو یہ سمجھتے کوئی بیماری ہے گردن بسل کر چلا جایا کرتا تھا نے پہچان لیا کہ ابو ہریرا کو بھوک اور پیاس سے مجبور کر کر یہاں پر لایا ہے لیکن کبھی علم کی بے قدرتی اور علم کا سودا نہیں ہوا تھا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے ہمیں اپنے آپ کی عزت کرنے کی اپنے آپ کا احترام کرنے کی میرے اللہ کی قسم حدیث پاک کے اندر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کی گئی ہے کہ لوگ زکات لے کر پھریں گے لینے والے نہیں ملیں گے ان علماء کرام سے کہتا ہوں آپ چندہ مانگنا بند کر دیں آپ گولی پھیلانا بند کر دیں ان کے کھیتوں میں کیڑا لگے گا ان کے گھروں کے اندر وبائی امراض آئیں گے کینسر آئے گا ایڈس آئے گا اور میاں بیوی کے اندر اختلاف آئے گا اپنے باپ کو خواب کے اندر اداب خبر کا شکار دیکھیں گے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم محتمین صاحب لیتے لیتے تھک جائیں گے لیکن دینے والوں کی کمی نہیں ہے اس لیے نہ محتمین کا باپ مدرسہ چلا چلاتا ہے نہ عالم مدرسہ چلاتا ہے نہ چندہ دینے والا چلاتا ہے نہ اس کا باپ چلاتا ہے امداد فکرا وہ اتنا لہو الحاق چلانے والی ذات اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے انشاءاللہ دینے والے بھی اصلاحیت بنے اور دینے والے بھی اسلامت بنے آج کی اس مجلس کے اندر ہم نے بڑا ایک عجیب و غریب معاملہ دیکھا نظریات کا اختلاف ہو سکتا ہے جو پگڑی استاد کرام کے دستار فضیلت کے طور پر پہنائی گئی مجھے جیسے داہلوں کو بیٹھے بٹھائے یہ پگڑی دے دی گئی یہ پگڑی کوئی تمل ناڈ یونیورسٹی کی بہار یونیورسٹی کا کوئی اعزازی ڈگری نہیں ہے کہ آپ نے سونیا گاندھی کو دے دیا آپ نے راجیو گاندھی کو دے دیا آپ نے اندرا گاندھی کو دے دیا اس پگڑی کے حصول کے لیے ان کی ماں نے کتنا اپنے آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہائے تھے ان کا باپ کتنا کرتا تھا اس کے لیے قوم ملت نے کتنا خون بہایا تھا ان مدرسین کرام نے کتنی محنتیں کی تھی یہ محتمف اس کی بیگم بھی مان تھی اور اس کی ماں ایڑی رگڑ رہی تھی سکرات کے حالت کے اندر تھی اور سردی اور جاڑا ستا رہا تھا یہ پالنے کے لیے میرے اور آپ کے در پر آ کر ان مہمان نے رسول کے لیے ایک ایک گز کپڑا اور ایک ایک کمبل اور ایک ایک لحاظ اس نے بھی مانگا ہے کئی مرحلوں سے گزرنے کے بعد سکا چبوترے کے اور دار رقم کے منازل طے کرنے کے بعد یہ پگڑی ملی ہے اللہ کے لیے داڑھی مڑوں کو اللہ کے لیے نااہلوں کو دے کر میں نہ ہوں میں واپس کر رہا ہوں میں اپنی شرافت کا اور آپ کے مہمان ہونے کا ثبوت دے کر میں واپس کر رہا ہوں آج آپ پکڑی دیں گے کل کوئی اور مدرسے والا سند بھی دے بیٹھے گا کہ ہم اس کو اعزازی سند دیتے ہیں یہ کوئی دو گز چار گز کپڑا نہیں ہے جس کو تم نے دے دیا اس کا سلسلہ اس روایت تک جاتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے درمیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اچانک ہم میں سے غائب ہو گئے حضرت سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا ارے فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آل اولاد ہماری نسلیں زمین آسمان کی دولت آپ کے قدموں پر آپ کے پسینے کے ایک قطرے پر ارے اور آگے بڑھے آپ کے پیشاب کے ایک قطرے پر سب کچھ قربان وہ جان نثار صحابہ کیسے برداشت کریں گے فرماتے ہیں وہ ریرا رضی اللہ تعالیٰ میں تلاش کے اندر نکل گیا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نظر نہیں آئے ایک باغ تھا اس باغ کی ایک دیوار تھی اس دیوار کے اندر ایک سوراخ تھا جو پانی اور جانے کا راستہ تھا فرماتے ہیں لومڑی کی طرح میں سکڑا اور اندر گیا آخا کو دیکھا مجھے جنت مل گئی مجھے منزل مل گئی میرے کوئی ہی چیز مجھے مل گئی اور میری زندگی اور میری حیات مجھے مل گئی میں تازہ دم ہو گیا اور آخا کو چمٹ کر میں رونے لگا آخا آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے اور ہمیں جو ہے داغے فراق دے کر کہاں چلے گئے تھے فرماتے ہیں آخا بے آسو خوشی کے آنسو آپ کے آنکھوں سے نکل پڑے اور فرمایا کہ میں تمہیں ایک خوشخبری دیتا ہوں جاؤ امت کو سنا دو جاؤ قیامت تک آنے والی نسل انسانی کو سنا دو حضرت سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آخا کیا ہے فرمایا یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا فرمایا کہ میں جا کر کہوں گا لوگ میری بات نہیں مانیں گے جہاد کیا نہیں ہے حج کیا نہیں ہے فرض نماز نہیں پڑی ہے داڑھی منڈاتا ہے سوپ کھاتا ہے رشوت کھاتا ہے اور کلمہ پڑا جنت میں داخل ہو گیا آخا نے اس وقت سبوت کے طور پر اور صنعت کے طور پر اپنے نالین شریفین دیے اور فرمایا کہ جاؤ اس شک کرنے والے کو بتا دو کہ یہ نالین شریفین صنعت کے طور پر ہیں اس پکڑی کی صنعت اس ابو عبرا رضی اللہ تعالیٰ تک جاتی ہے ہے یہ پگڑی اپنے اندر کلام پاک کی سات منزلیں رکھتی ہے یہ پگڑی اپنے اندر کلام پاک کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں رکھتی ہیں اس پگڑی کے لیے کتنے ماں کے قطرے نکلے ہیں اس پگڑی کے لیے اس خاندان کے کتنے جنازے نکلے ہیں اس پگڑی کے لیے اس نے کتنی خوشیوں کے جنازے نکالے ہیں اور ان پر ماتم کیا ہے اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آج آج ہر چیز بک کی ہے ایمان بک کا ہے زمین ہے انسانیت مر چکی ہے اور آخری درجے کے اندر یہ کچھ پگڑیاں رہ گئی ہیں یہ مدرسے کی کچھ بوریاں اور چٹائیاں رہ گئی ہیں آج یہ کچھ سرد اور کچھ اعزازات رہ گئے ہیں اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ان کی توفیل کر لیجئے اگر یہ بکنے لگیں گے اگر یہ فروخت ہونے لگیں گے اگر ان کی معلوم نہیں کیا حکمت ہوگی مسلحت ہوگی میں بکے جا رہا ہوں میرے دل کے اندر جو بات آئی اور میرے دل کے اندر جو گٹن ہوئی اور میں اس پکڑی کے اندر جو خزانہ دیکھ رہا تھا اس پکڑی کی جو فضیلت دیکھ رہا تھا اس لیے میں نے یہ باتیں کس دی حضرات میں نے یہ بات ہر کی اس پرفتن دور کے اندر نہ پکڑیوں کی کمی ہے نہ علماء کی کمی ہے نہ مفتیان کرام کی کمی ہے کے آنے کے بعد جنت کو جانا چاہیے تھا روشنی کے آنے کے بعد اندھیرا چلے جانا چاہیے تھا خوشبو کے آنے کے بعد بدبو کو چلے جانا چاہیے علاج کرنے کے بعد دوا کرنے کے بعد بیماری کو چلا جانا چاہیے تھا لیکن کیا ماجرا ہے مدارس کا جال بچھ رہا ہے کیا ماجرا ہے کہ علماء کی پیداوار بڑھ رہی ہے ایک تنہا دارلوم کتنے پاربین کو پیدا کرتا ہے مذاہب پیدا کرتا ہے نظمہ پیدا کرتا ہے اپنے علاقے کے بڑے بڑے دارلوم وہ فضلہ کو پیدا کرتے ہیں ابو جہل جتنا ہے ابو لہب زندہ ہے زندہ ہے شیوا زندہ ہے آپ کہیں گے اس کا عطا کیا ہے اور اس کا پتا کیا ہے اور اس کے کارنامے کیا ہے اگر ابو لہب مر چکا ہوتا اور ابو لہب ختم ہو چکا ہوتا اگر فراؤن ختم ہو چکا ہوتا اگر شداد ختم ہو چکا ہوتا اگر حامان ختم ہو چکا ہوتا میرا رب اپنے ابدی اور ازلی کلام کے اندر ان کے تذکرے نہ فرماتا میرے اللہ نے فرعون کا تذکرہ کیا کہ ایک فرعون آیا اس کے ہزاروں اس کے خون کے جرسوموں سے اور خون کے قطروں سے ہزاروں فرون پیدا ہوں گے جو لالا کا دعویٰ کریں گے ایک قارون بڑھ کر چلا گیا اور اس کے خون کے قطروں سے ہزاروں قارون پیدا ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ مالی مالی میرا مان میری دولت اور میرا جو ہے میری عمارت یہ کہیں گے شداد ایک نہیں آیا ہزاروں شداد گلی گلی پھر رہے ہیں ہزاروں ابو لہب گلی گلی پھر رہے ہیں ہزاروں ابو جہل گلی گلی پھر رہے ہیں اسی لیے آج ایک سڑک میں جانے والے مسلمان کے چہرے کو دیکھ کر پتا نہیں لگایا جا سکتا پتا نہیں لگایا جا سکتا یہ مسلمان کے نسخے سے پیدا ہوا ہے یا حرام خور کے نسخے سے پیدا ہوا ہے یا یہودی کتے ہے یہ سپر کی نسل ہے یہ کتے کی نسل ہے سلام کرنے کے لیے دل میں بیل پیدا ہوتا ہے اس ابو لہب کے بچے کو کہو آئینے میں دیکھ کر فیصلہ کرے جو قوم اپنے نبی کی صورت کو باقی نہ رکھ سکی اپنے نبی کے چہرے کو باقی نہ رکھ سکی اپنے نبی کی لباس کو باقی نہ رکھ سکی اپنے نبی کے ظاہر کو باقی نہ رکھ سکی اپنے نبی کے ٹوپی کو باقی نہ رکھ سکی یہ کہتی ہے میرے دل میں ایمان میرے دل میں آقا کی محبت ہے تو آج یہ کیوں ہو رہا ہے علماء ہیں مفتیان کرام ہیں مدارس ہیں اور اللہ کی قسم یہ اپنا فریضہ بہت تو خوبی انجام دے رہے ہیں اگر آپ نے مدرسے کو چندہ دیا ہے تو آپ نے نتیجہ بھی دیکھ لیا ہے کہ چوالیس یا پینتالیس کرام نقد آپ کو یہ حوالے کر رہے ہیں یہ اپنے گھر کی خدمت کے لیے اپنے مدرسے کی خدمت کے لیے اپنی تعمیر کردہ مسجد کے اندر اذان اور مسلح سنبھالنے کے لیے نہیں آپ کا مال نفے کے ساتھ کروڑوں درجہ نفے کے ساتھ آپ کو لوٹایا جا رہا ہے حافظ کی شکل میں عالم کی شکل میں اور مفتیان کرام کی شکل کے اندر کیا بات ہے کیا بات ہے شادی خانوں کے اندر دیکھو پتا نہیں لگتا یہ کافروں کی شادی ہے یہ مشرکوں کی شادی ہے یہ رام اور جو ہے سیتا کے پجاریوں کی اور گنیش کے پجاریوں کی شادی ہے یا آقا کے غلاموں کی شادی ہے ویڈیو چلتا ہے بے حیائی کے کام ہوتے ہیں عورت بے پردہ ہوتی ہے مرد ساری منڈی حالت کے اندر ہوتا ہے بلکہ مزید ترا یہ کہ جو عام اوقات کے اندر نماز پڑھتا ہے وہ شادی خانے کے اندر نماز کو چھوڑ دیتا ہے زہر چلی گئی اثر چلی گئی اے مسلمان تیرے ایمان کا پتہ پہلے دریاؤں کو چلتا تھا پہلے پہاڑوں کو چلتا تھا ہواؤں کو چلتا تھا تیرے ایک خط کی وجہ سے دریائے نیل نے کیا اپنی تغیانی کو بند نہیں کیا تھا تیرے قدم کی وجہ سے کیا سمندر کے اندر ٹہراؤ نہیں آیا تھا اور تو سات کی شکل کے اندر آ کر کشتیوں کو چلا کر اپنے گھوڑے تو نے سمندر کے اندر کیا نہیں توڑے تھے اور تیرے وجود کی وجہ سے پہاڑ کے اندر جب کپ کپی آئی اور پہاڑ کے اندر جب لفظہ آیا تو میرے آخا نے اپنے پیر کا پنجا مار کر کیا انہیں فرمایا تھا کیا پہاڑ اس کو تو خاموش ہو جا کہ تیرے اوپر ایک پیغمبر ایک صدیق اور دو شہید ہیں مسلمان تیرے ایمان کے حوالے سے تیری صداقت کے حوالے سے تیری شرم حیا کے حوالے سے تیری قوت ایمانی کے حوالے سے پہاڑ متزلزل ہو جاتا تھا ہوائیں اپنا رخ بدل جاتی تھی سیلاب رک جاتا تھا دریائے نیل کی تغیانی خاموش ہو جاتی تھی یقیناً اور ان کے سامنے ہزاروں کتنے آئے ابو جہل کی شکل میں اتبا کی شکل میں شیبا کی شکل میں عبداللہ اتنے ابئی اتنے سلور کی شکل کے اندر میں تجھے رب کا واسطہ دے کر تیری ماں کے تقدس اور تیرے باپ کی عظمت کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ پوری سفید ہندی کے اندر اور تاریخ اسلام کے اندر تاریخ انسانی میں مجھ سے لے کر تک یہ زمانہ چھوڑ کر ایک وقت بتا دے اس قوم نے اس ملت نے پیٹ پر پتھر ضرور باندھے ہیں اس نے بدر کا مارکا کا سامنا کیا ہے تبو کے مارکے کا سامنا کیا ہے ہنین کے مارکے کا سامنا کیا ہے شیب ابھی طالیب کے اندر قید و بند کی زندگی گزاری ہے تائید کے پتھر کھائے ہیں لیکن ایک عورت ایک بچہ کسی کافر کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہو میمورینڈم دیا ہو امن کی بھیک مانگی ہو سلامتی کی بھیک مانگی ہو ہمارے گھروں کی بتا لیجیے دہشت گردی کا درج کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں ہم امن پسند ہیں ہم یہ نہیں کرتے ہم وہ نہیں کرتے ہم چھوڑ نہیں ہم ڈکیت نہیں ہم ٹیلرسٹ نہیں ہم ٹیلیویژن نہیں کرتے ایک مثال مکی زندگی کے اندر ایک مثال مدنی زندگی کے اندر ایک مثال خلفائے راشدین کی زندگی کے اندر حالات آتے ہیں اور حالات زندہ قوم کے ساتھ آتے ہیں الجھتا ہے پہلوانی کوئی کرتا ہے کشتی کوئی کرتا ہے پہلوان سے کرتا ہے مردے سے کوئی بھٹتا نہیں یہ قوم زندہ قوم ہے اس قوم کے پاس اللہ کا کعبہ ہے اس قوم کے پاس اللہ کی وحدانیت ہے اس قوم کے پاس امام الانبیاء ہے یہ قوم عرش کے سائے کا حامل ہے یہ قوم نبی کے ہاتھوں حوض کوثر پینے والی ہے یہ قوم حضرت کو بوسا دینے والی ہے اس قوم کے پاس صفا ہے اس قوم کے پاس مروہ ہے اس قوم کے پاس مزدلفہ ہے اس قوم کے پاس مینا ہے اس قوم کے پاس ارکات ہے اس قوم کے پاس جمرات ہے یہ قوم محمد قزرا کی مالک ہے یہ قوم نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اس قوم کے پاس ہے حرم اس قوم کے پاس ہے مدین طیبہ اس قوم کے پاس ہے صدیق اس قوم کا ہے فاروق اس قوم کا ہے سوالات صحابہ اس قوم کے ہیں چار ائمہ اس قوم کے ہیں محدثین اس قوم کے ہیں مفسرین اس قوم کے ہیں فقہا اس قوم کے ہیں نصر من اللہ و فتح قریب کا وعدہ اس قوم کے لیے ہے ان تنصر اللہ کو کوئی سب کی تقدام کم کا وعدہ اس قوم کے لیے ہے فتح فتح نانا کا کا مبینہ وعدہ اس قوم کے لیے ہے تم تم ان کن یہ وعدہ اس قوم کے لیے ہے کلام پاک کی جنت کی آیتیں اس قوم کے لیے ہیں کلام پاک کے وعدے اس قوم کے لیے ہے یہ قوم پیٹ پر پتھر باندھتی تھی یہ قوم چیتڑے اڑا کرتی تھی اس وقت میرے رب نے جبریل امین علیہ سلاۃ وسلام کے ذریعے سے کلام پاک کی آیتوں کو نازل فرمایا علی اسلام گلی روم اے لوگوں پیٹ پر تو پتھر بندا ہوا ہے اور چیتڑے لگے ہوئے ہیں لیکن اس وقت کا جو سپر پاور ملک آج کا امریکہ بھکاری ہے آج کا سپر پاور ملک شکاری ہے جب ایک نہت افغانستان پر حملہ کرتا ہے ستائیس ملکوں کے سامنے اپنا دامن ایک محتویم اور نازم کی طرح چندے کی مانگتا ہے کی مانگتا ہے ہتھیارات کی بھیت مانگتا ہے نہت قوم پر حملہ کرنے کے لیے لیکن اس زمانے کا جو روم تھا آج کے ہزاروں امریکہ کے مقابلے میں رشیا کے مقابلے میں جاپان کے مقابلے میں چائنا کے مقابلے میں طاقتور تھا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ابھی مسلمان پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے اور چیتڑے پہنے ہوئے تھے میرے رب نے کہا میرے رب نے کہا کہ تمہاری جیت ہوگی بلی بتی روم اور روم کی شکست ہوگی میرا اللہ جب پیٹ پر پتھر بنی ہوئی حالت کے اندر چیتڑوں کے ساتھ جب روم کی شکست کی خبر دے رہا ہے اے اللہ یہ علماء نکل رہے ہیں یہ حکمات نکل رہے ہیں یہ مدارس بن رہے ہیں یہ مکاتب کا جال پھیل رہا ہے یہ خان بن رہے ہیں ہیں اور دعوت و تبلیغ کا کام آج دنیا کے چپے چپے میں پھیل چکا ہے آج دنیا کا ہر کتا ہمیں بھوکتا ہے دنیا کا ہر سور ہمیں دام دکھاتا ہے جب چاہے جس وقت چاہے ہماری ماں کی آبرو لٹتی ہے ہمارے بہن کی آبرو لٹتی ہے آج ابو غریب جیل چیخ رہا ہے کرا رہا ہے آج گوان کا نام ہوئے جیل آج چیخ رہا ہے آج چلا رہا ہے آج جموں کشمیر کی جیلوں سے لے کر کیرلا کی جیلوں تک قصور کیا تھا ہمارا کیا کیا ہم نے مال ہمارا لوٹا جان ہماری لوٹی مکہ مسجد حیدرآباد کے اندر ہماری ہے مالیگاؤں کی مسجد ہماری ہے دلی کی جامع مسجد ہماری ہے آج اجمیری معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہمارے ہیں ہم جن مسجدوں کے اندر اپنی جوتیاں لے کر نہیں جاتے چپل لے کر نہیں جاتے اور جن مزاروں کا اس درجے مزاروں کے ماننے والے اکرام اور احترام کرتے ہو کہ اسے پیٹنا دکھاتے ہو کون سور کے نطفے سے پیدا ہوا ہوگا کون کتے کے نطفے سے پیدا ہوا ہوگا یہودی اور عیسائی پیڑا ہوگا جو مسجدوں کے سامنے جمعہ کے وقت اور شبرات کے وقت وہ بمباری کرے گا وہ اپنی دہشت گردی کا ثبوت دے گا الٹا ہمارا پتا ہمارا مال ہمارا گیا مسجد ہماری گئی عزتیں ہماری گئی گجرات کی گلی کوچیوں کے اندر کیا ہوتا ہے والے اے داڑھی بڑھانے والے جب تجھے داڑھی بڑھانے سے فرصت ہو جائے اے کے غلام اے اولاد کے کتے اور دنیا کے حریف جب تجھے کچھ لمحے مل جائے تو اس کشمیر کی وادی سے کر رہنے والی آواز جو ہماری ماں اور امت کی بیٹیوں کی نکل رہی ہے اگر تیرے دل کے اندر تیرے سینے میں ایک پھڑکتا ہوا دل ہو تب تجھے پتا لگے گا گودرا کے اندر کیا ہوا گجرات کے اندر کیا ہوا ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے بوسینیا کے اندر کیا کیا جا رہا ہے عراق کے اندر کیا کیا جا رہا ہے یہ دام نہاد کتا پنار کو ملا کا دعویٰ کرنے والا یہ جھوٹا مکار آج ایک طاقت پر قوم جو قوم قرآن کی حامل ہے جو قوم کافی کی حامل ہے جو قوم امام الانبیاء کی امت ہے اور وہ امت جس امت میں آنے کے لیے بڑے بڑے پیغمبروں نے دعائیں کی حضرت موسا نے دعا کی حضرت عیسا نے دعا کی حضرت لوت اور حضرت ابراہیم نے دعا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی کسی اور پیغمبر کی دعا اللہ نے قبول نہیں کی حضرت موسا نے یہاں تک کہہ دیا اے اللہ میری پیغمبری لے لے اے اللہ اس توریت کو لے لے میری نبوت اور رسالت کو لے لے بدلے میں آخا کا غلام بنا دے داڑھی بڑھا کر گف کا چہرہ بنانے والے سبر کے نطفے سے پیدا ہونے والے اسلام کے دشمن مسلمان کے دشمن تجھے سانی کتوں کے چہرے پسند ہیں فلموں میں کام کرنے والے حرام دادوں کے چہرے تجھے پسند ہیں میرے محبوب کے چہرے میں تجھے کیا نظر آیا ایک باپ کے نطفے سے اگر کوئی داڑھی بڑا پیدا ہوا ہو مجھے آج جواب دینا پڑے گا اس مجلس قرآن کے اندر اس محفل قرآن کے اندر اس بندی کی بعض وقت مجلس کے اندر بتانا پڑے گا کہ میرے محبوب کے چہرے میں تجھے کیا نظر آیا تجھے کیا خطر خطا نظر آئی حضرت ابو ہریرا یوں کہے رضی اللہ تعالیٰ مجلس نبوی کے شہر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے میں چاند کو دیکھتا تھا میرے محبوب کو دیکھتا تھا آخا نے پوچھا ابو ہریرا فیصلے پر پہنچے تو ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب چاند کے اندر پرچائیاں ہیں چاند کے اندر تاریخی ہے لیکن آپ کا چہرہ اچھا اور چمکدار ہے یہ نے یہ حضرت ابو ہریرا نے فرمایا ابو ہریرا کو کوئی نظر نہیں آیا نہ ہر منہ اپنے چہرے سے اس طرح لگا کر پیشاب کی نالی کے اندر میرے محبوب کے چہرے کو بگاڑنے والے کوئی کیا پیدا ہو گیا جو میرے محبوب کے چہرے پر تھوکے گا داڑھی منڈا کر بدلتے نام بدلتے نام مذہب بدل دے میرا خدا تیری نمازوں کا محتاج نہیں میرے محبوب تیرے ترف کے محتاج نہیں اگر تجھے رہنا ہے میرے محبوب کے چہرے کے ساتھ رہنا پڑے گا میرے محبوب کی تہذیب اور کلچر اور تمدن اور معاشرت کے ساتھ رہنا پڑے گا یہ دوگلی پالیسی جورو کے خلاف دنیا کے کتے اور شرابیوں حرامیوں کے چہرے بنانے والے یہ زیادہ دن چلنے والے نہیں تو یہ سمجھے گا میں سیاسی کتوں کو اور سیاسی آخاؤں کو خوش کر لوں گا حکومت کے کارندوں کو داڑھی اڑا کر خوش کر لوں گا میرے اللہ نے صاف فرما دیا تھا جنت جہنم ایک ہو نہیں سکتے حق اور باطل ایک ہو نہیں سکتے دن اور رات ایک ہو نہیں سکتے لا اولیاء من دون المؤمنین میرے اللہ نے کہہ دیا کہ جہنمی اور جنتی اور ہیں کافر اور ہے مسلمان اور ہے تو چہرے سے داڑھی تو دور کی بات اگر اپنے کھال کو بھی نکال لے گا میرے اللہ کی قسم لکھ کر رکھ لے داڑھی بڑے کتے کہ کل اگر کوئی فرقہ وارانہ فساد ہوگا ہمارے علماء کے مقابلے میں داڑھی رکھنے والوں کے مقابلے میں پہلے تیرے گھر کی عورت کی آبرو لٹے گی پہلے تیرے گھر سے جو ہے لاشیں نکلیں گی اور پہلے تیرے گھر سے جنازہ نکلے گا اللہ پر تیرا ایمان نہیں ہے اللہ کی قوت کو نہیں پہچانا آج ان ظالم اور یہ دشمن یہ زانی اور یہ بدکار میں یہ جملے دل جل کر کہہ رہا ہوں اگر تیرے گاؤں کے کتے کو کہنے کی طاقت ہو اور تیرے گلی کے سمر کو تہانا کھاتا ہے اور سڑی ہوئی چیزیں کھاتا ہے اگر اسے کہنے کی طاقت ہو میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم آہا میرے محبوب کا کیا چہرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یسو کی قسم کھائی چہرے کی قسم کھائی وہ شمسی لا سجا قدم جہاں پڑا نہ اسی متحظل غلط ایک ایک چیز کی ایک ایک چیز کی رات کی تاریخی رات کی تنہائی اور رات کا سناٹا میرے محبوب کے گیسو سے تاریخی کی مانگتا ہے دنیا کا ہر پھول اور دنیا کی ہر کلی اور دنیا کا مشکو و عمر بلکہ جنت کا مشق و عمر اور جنت کی خوشبو میرے محبوب کے پسینے سے خوشبو کی ٹھیک مانگتی ہے اور چاند کی چاندنی ستاروں کی چمک اور سورج کی دلک اور سمندر کی روانی میرے محبوب کے جسم کے اثر سے نکلنے والی شعاؤں سے اور چمک دمک کی ٹھیک مانگتے ہیں یہ چہرہ تجھے دار نظر آیا اس چہرے کے اندر تجھے قصور نظر آیا فرمایا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ دنیا کا سورج تو دن میں نکلتا ہے اور میرا سورج بس بشمسی تک وہ بادل عشا سورج عشا کے بعد نکلتا ہے صاحب کرام نے پوچھا امی جان کیا معاملہ اور کیا ماجرا امی جان نے فرمایا میرے محبوب جب عشا کی نماز سے پاری ہو کر میرے گھر میں آتے ہیں سارے دن سوئی کے ناکے کے اندر اگر میں تاغت ڈالنے کی کوشش کرتی ہوں اور ناکام ہوتی ہوں میرے محبوب جب آتے ہیں آپ کے جسم اثر سے نکلنے والی کرنوں سے یہ میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور میرا سورج انشا کے بعد نکلتا ہے آج وہ سانی آج وہ بدکار آج وہ کتے جو ہماری ماؤں کی آبرو لوٹ رہے ہیں ہماری پہنوں کی اسمتوں کا سودا کر رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو کبھی ٹاٹا کے اندر کبھی کوٹا کے اندر بند کر کر ان کے گھروں کے اندر کیا پیت رہی ہے ان کے بیوی پر کیا بیت رہی ہے اس کی ماں پر کیا بیت رہی ہے ایسے ظالم ایسے حرام خور میں نے کہا نا اگر کتے کو تو اگر کہہ دے اے اللہ آج کرامت دے دے میں کتے کی زبان سمجھوں میں سور کی زبان سمجھوں اگر تو داڑھی مڈا ہے وہ کتا اور سور یہی کہے گا اے اللہ اے اللہ تیرا شکر ہے اور تیرا احسان ہے مجھے داڑھی مڈا بے نمازی تو نہیں بنایا کتا بنا دیا اور سور بنا دیا یہ جو تو حرکت کیے ہوئے ہے اللہ کو ناراض کرنے والی اللہ کے عذاب کو دعوت دے دینے والی مسلمان آج پگڑیاں ہیں مسلمان آج عوامے ہیں مسلمان آج مقاطب ہیں مسلمان آج مدارس ہیں مسلمان آج علماء ہیں آج کرام ہیں لیکن ہم اٹکے ہوئے ہیں کلام پاک شروع کہاں سے ہوتا ہے علی نیم ذالک کتاب الار وفی کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے ہم یہی پر الجے ہوئے ہیں ہم کہتے ہیں اے اللہ بینک کے مینیجر پر ہمارا ایمان ہے اے اللہ وزیر اعلیٰ کے بھروسے پر اور وزیر اعلیٰ کے وعدے پر وزیر اعظم کے ٹھکوسلے وعدے پر ہمارا ایمان ہے اے اللہ نوٹوں کی گدی پر ہمارا ایمان ہے اے اللہ کھیتوں پر اور باغوں پر اور کلیانوں پر ہمارا ایمان ہے اے اللہ اس حید و نفاس کی اور پیشاب کی اور گندے خون کی پوٹلی رکھنے والی عورت پر ہمارا ایمان ہے یہ گندا پیشاب کرنے والا پاخانہ کرنے والا مولا اس اولاد پر ہمارا ایمان ہے ایمان نہیں ہے مولا ایمان نہیں ہے تیرے کتاب پر نہیں ہے اسی لیے میرے رب نے کہا جنت کی باتیں بعد میں کرو دوزخ کی باتیں بعد میں کرو بادوں کی باتیں بعد میں کرو وعیدوں کی باتیں بعد میں کرو فضیلتوں کی باتیں بعد میں کرو راحت کی باتیں بعد میں کرو اوسل کوشل کی باتیں بعد میں کرو نبا الحمد کی باتیں بعد میں کرو اور اللہ کے عرض کے سائے کی باتیں بعد میں کرو مقرر حضرت مولانا نے نہیں کہا کہ سورہ کہف سے یہ ملتا ہے سورے واقعہ سے یہ ملتا ہے سورہ اخلاق سے یہ ملتا ہے سورہ یاسین سے یہ ملتا ہے کیا حدیث جھوٹی ہے کیا آقا جھوٹے ہیں کیا مولانا نے غلط حدیث بیان کر کے چلے گئے ہیں کیوں کیوں آج یاسین سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے کیوں سورے واقعہ سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کا انتقال ہونے لگا چہرے پر مسکراہٹ تھی اور نوجوان بیٹیاں تھی کسی صحابی نے پوچھا حضرت آپ نوجوان بیٹیوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ کیا وراثت چھوڑ کر جا رہے ہیں کیا بیان دانت چھوڑ کر جا رہے ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود اتنے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے بیٹیوں کو سورے واقعہ یاد دلا دیا ہے جب تک وہ پڑتی رہے گی انشاءاللہ کبھی کسی کے سامنے دس سوال کو تراز نہیں کریں گی ایمان بنا ہوا تھا کلام پاک کا ایک حرف کلام پاک کا ایک نقطہ کلام پاک کی ایک حرکت وہاں روئی کا اس روئی کا ولا کن اللہ رما مٹی اٹھاتے تھے بند جاتا تھا ہواؤں کو کہا جاتا یا ساریا جبل ہوا غلامی کیا کرتے تھے جنگل میں جاتے تھے آقا کی غلامی کا حوالہ دیتے تھے نہو خاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جنگل کے درندے دم دلا کر اپنی اولاد کو لے کر چلے جاتے تھے سمندر کو کہتے تھے سمندر راستہ دیتا تھا اور نیل کو کہتے تھے نیل کی تقیانی رک جاتی تھی زلزلوں کو کہتے سورج کو کہتے سنت تبریز رحمت اللہ اللہ علیہ دیکھ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ ان کی سوان عمری کو اٹھا کر کہ جب جہاد کے موقع پر جب ان کی اثر کی نماز پدا ہونے لگی اور اچانک سورج پر نگاہ پڑی فرمانے لگے اے اللہ اس شمس کی کبھی نماز مالک ہونے سے لے کر آج تک اس کی جو ہے پدا نہیں ہوئی اے اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے اے لائی کلیمت اللہ کے لیے ذرا سی بھوک ہو گئی رب کائنات یہ سورج بھی تیرے حکم پر چلتا ہے یہ بھی تیرے حکم پر چلتی ہیں اس سورج کو کہنے کی طاقت ہوگی یہ سورج اگر کہہ سکتا ہے دو مرتبہ یہ سورج رکا تھا ایک سے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے لیے اور دوسرے سید تبریز رحمت اللہ علیہ کے لیے راوی کہتا ہے مارک بیان کرتا ہے کہ شمس تبریز جب کی نماز پڑھنے لگے پہلے سلام تک وہ سورج رکا ہوا تھا اور دوسرے سلام کے لیے رک پھیرا تو سورج غروب ہونے لگا جس کی بات سے سورج رک گیا جس کی بات سے زلزلے تھم گئے جس کی بات سے سمندر نے راستے دے دیے آج آج وہ قوم جو قوم کے بارے میں میرے اللہ نے کہا من اللہ یہ یہودی یہ عیسائی کتے اس وقت تک ہماری نماز نہیں ہوگی جب تک ان پر لانت ملامت نہ کی جائے غیر مقدوبی علیہ ہند کہ ان کو جب تک گالیاں نہ دی جائے ان پر اللہ کے ادب کا اقرار نہ کیا جائے اور یہ اقرار نہ کیا جائے کہ جنت کے راستے سے بھٹکے ہوئے کتے ہیں اس وقت تک لا اللہ صلاحی فاتحتی کتاب نہ امام کی نماز نہ مختلف کی نماز نہ منفرد کی نماز نہ جماعت کی نماز نہ مرد کی نماز نہ عورت کی نماز نہ دین کی نماز نہ رات کی نماز نہ فرض نماز نہ نفل نماز نہ سنت نماز جب تک ان کو گالیاں نہیں دی جاتے دنیا میں یہ وہ قوم جس قوم کے چہروں کو میرے رب نے بندر کے چہرے میں کتے کے چہرے میں اور بعد روایت میں آتا ہے تنظیم کے چہروں کے اندر بدل دیا گیا وہ خوف وہ خوف وہ خوف کہ جس کے پیٹ پر پتھر بنی ہوئی حالت کے اندر وقت کا سپر پاور ملک شکست کھا گیا ہار گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی بلیوتی روح کے روح شکست کھا گیا کہ وہ ابو جہل کہ جس کی گنڈا گردی اور جس کی دہشت گردی اور جس کا کی زمین آسمان کے اندر بیٹھی ہوئی تھی اس قوم کے دو ننے منے بچے ماض اور کے کے جا کر اس وقت ابو جہل اس وقت کے بش اور ٹونی بلیر اور ٹھاکرے اور اڈانی کے جسم کے ٹکڑے کر دیے اور کے اڑا دیے اس قوم نے ماس کو جنم دیا تھا اس قوم کی ماں نے واپس کو جنم دیا تھا اس قوم کی ماں نے خالد اپنے ولید کو جنم دیا تھا اس قوم کی ماں نے سپیا کو جنم دیا تھا اس قوم کی ماں نے بی بی فاطمہ کو جنم دیا تھا اس قوم کی ماں نے ٹیپو سلطان شہید کو جنم دیا تھا اس قوم کی ماں نے محمد قاسم کو جنم دیا تھا اس قوم کی ماں نے محمود مذہبی کو جنم دیا تھا اس قوم کی ماں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو جنم دیا تھا اس قوم کی ماں نے ٹیپو شہید کو جنم دیا تھا کیا ہو گئی ماں آج تیری کوپ ہو گئی کیا تیری کوپ سے نکلنے والے ابو جہل پیدا ہو رہے ہیں ابو لہب پیدا ہو رہے ہیں اتبا پیدا ہو رہے ہیں آج مسجدوں میں جھگڑا آج مدرسوں میں جھگڑا آج علماء کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں آج ایک عالم دوسرے عالم کا پاجامہ پکڑ کر کھینچ رہا ہے کہاں امن ہے کہاں سکون ہے کہاں شانتی ہے وہ دلیل قوم کہ جو پیغمبروں کی قاتل وہ دلیل قوم کہ جن کے چہروں کو میرے رب نے مست کر دیا تھا آج جو چاہے کر رہی ہے دیکھ لو لیبیا کے اندر کیا ہو رہا ہے دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو داڑھی ملانے سے فرصت مل جائے اور دنیا کی غلامی سے فرصت مل جائے دولت کے پجاریوں دولت کی پوجا سے فرصت مل جائے دیکھ لو افغانستان کے ان ننے منع بچوں کے ساتھ یہ ٹیلیویژن یہ دہشت گرد کتا آج کیا سلوک کر رہا ہے فلسطین کی ان ننی کلیوں کو کلنے سے پہلے ان ماؤں کے گودوں کے اندر یہ حرام زیادہ زہریلی گیس ڈال کر ان کے جسم کے طرف سے اڑا رہا ہے امن کا پیمبر کہنے والا دنیا کا دہشت گرد کتا ہم نے کیا ہم نے کیا کیا ہم نے دنیا کو امن دیا ہم نے دنیا کو سلامتی دی اس ملک کے لیے اغیار کا اتنا پسینہ نہیں بہا جتنا ہم نے خوب بنایا تھا آج ہم ان کالوں سے کہتے ہیں ہماری وفاداری پر شک کرو گے ہماری ایمانداری پر شک کرو گے ہم ان کالے بڑیوں سے کہتے ہیں کہ اگر ہماری ایمانداری کے اندر اگر دوست کرو گے ہم شاملی کا میدان دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں ہم جلیا والا کا باغ دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں ہم دلی اور میرٹ تک کے درخت دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں ہم دیوبند کا دار کا درخت دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں ہمارے پاس طاقت ہے ہم شیخ الہند کے ریشمی رومال کی تحریک کو دوبارہ ہم زندہ کر سکیں وہ تھوڑے انگریز شرابی دانی کے جن کی حکومت کے اندر سورج گرو نہیں ہوتا تھا ہم نے ان کو سکے دے کر ایسی جگہ پر پہنچا دیا کہ جہاں سورج بھی نہیں نکلتا اور ہمارے انار کے درخت کا سایہ دنیا کے چپے چپے چپے میں ایسا پھیلا ایسا پھیلا ایسا پھیلا ہم نے سیمپل کے طور پر ہم نے نمونے کے طور پر اس انار کے سائے کے طرف سے اور اس کے سائے کے مکتب اور مدرسے سے اور اس کے چبوترے سے اور اس کی پھٹی ہوئی چٹائی اور گندے چوریے سے ہم نے ایک ملا عمر سامپل کے طور پر ہم نے دنیا کے سامنے دیا جو ملا عمر موقف علیہ پڑے ہوا تھا جو ملا ایک آنکھ کا معذور تھا جو ملا ایک پیر کا معذور تھا آج دنیا اس مکتب مدرسے کی پیداوار سے کاٹ رہی ہے ڈر رہی ہے اس کا پیشاب پتہ ہو رہا ہے دنیا کے کتوں ہمارے سمجھنے کی دیر ہے نوجوان تو سویا ہوا ہے تو بڑا ہوا نہیں ہے تو بڑا ہوا نہیں ہے تیرے سونے نے ان کافروں کو ان مشرقوں کو ان یہودیوں کو ان عیسائیوں کو اور ان انارب کو ملانا کا دعویٰ کرنے والوں کو دھوکے میں ڈال دیا ہے زندہ قوم ہے تو زندہ قوم ہے پہاڑوں کو لرزانے والی ہواؤں اور طوفانوں کا رخ توڑنے والی اور ڈوبتے سورج کو والی چاند کے کرنوں کو علم کرو ان اللہ کی سماواتی ولر کرنوں کو قابو میں کرنے والی جب جا میرے بھائی جب جا تو کروٹ لے لے یہ چہرہ اس چہرے کو کسی خبیص نے چھین لیا ہے اس لباس کو کسی کی نظر لگ گئی ہے آجا میرے محبوب کے لباس میں آجا آدا صدیق و فاروق کے چہرے کو بنا لے آجا عثمان غلی کے حیا کو اپنا لے آجا سلطان صلاح الدین ایوبی کے شجاعت کے جوہر کو اپنا لے آجا فاروق کی عدالت کو اپنا لے آجا علی کے علم کو اپنا لے میرے اللہ کی قسم میرے نوجوان بھائی میرے اللہ کی قسم ہندوستان کے مسلمان میرے اللہ کی قسم آج اس مبارک محفل کے اندر فرشتے بھی ناش کرتے ہیں ہوں گے کہ چوالیس باز کرام کے سروں پر دستار پر فضیلت کو باندھا گیا ایک ملا کے سر پر ہم نے دستار باندھی تو دنیا کا وجود کام گیا یہودی اور عیسائی کتوں کا پیشاب پتا کر گیا ایک ملا سے کمپرومائز کرنے کے لیے مصالحت کرنے کے لیے بے چاپ ہیں اور اس ملا کے سر کو چھوڑ کر بھاگنے کے لیے آج بےتاب ہیں افغانستان سے ناکام اور نامراد ہو کر جانے کے لیے میرے اللہ کی قسم یہ میڈیا جھوٹا ہے یہ خبریں جھوٹی ہے یہ ٹی وی جھوٹا ہے اور سچا ہے تو اللہ کا کلام ہے سچی بات ہے تو نبی کی بات ہے یہ اپنی بزدلی پر اپنی ناکامی پر یہ ٹی وی اور میڈیا کا پردہ ڈالے ہوئے ہیں تو جا گہرائی کے اندر جا جا دیکھ اس ملا کی طاقت کیا ہے اس ملا کی قوت کیا ہے اس کی سلطنت کی حدود کیا ہے اور اس وقت کے بزدل امریکہ اور اسلام مسلمانوں کا دشمن جو کھل کر بھی سامنے نہیں آتا ہجڑوں کی طرح کبھی ڈنمارک کے اندر کتے کو پیدا کر کر کارٹون بنا کر اسلام اور مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتا ہے کبھی کلام پاک کے مقابلے کے اندر الفرخان نامی کتاب بنا کر انٹرنیٹ کے اندر چھوڑ کر مسلمانوں کے جذبات کا کلواڑا بناتا ہے کبھی رام کے اندر پر پابندی کی بات کر کر کئی عورتوں کے سامنے اپنے ہگڑے پنے کا ثبوت دیتا ہے کبھی مسجد کے میناروں کو ختم کرنے کی بات کر کر یہ اپنی بدری کا ثبوت دیتا ہے کبھی داڑی اور امامے کے بارے میں یہ لیبل لگا کر یہ دہشت گرد ہیں اور یہ جہاں پلتے ہیں بڑھتے ہیں ہیں مدارس اور مساجد ان کو دہشت گردی کا اڈا میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں آج بھی میری کوئی وشاس نہیں ہے آجا آجا میدان کے اندر آجا سویلے اس بگڑے پنے کو چھوڑ دے اس بزدلی کو چھوڑ دے اور یہ جو ہے منافقت کو چھوڑ دے پیچھے کی پردے کی پیچھے کی اور زمین کے اندر کی لڑائی کو چھوڑ کر آجا آجا ہم نے بدر میں تیرا سامنا کیا ہے ہم نے وقت میں تیرا سامنا کیا ہے ہم نے ہریز سے تیرا سامنا کیا ہے ہمیں نہ ڈرا اے کے پارٹی سیون سے ہمیں نہ ڈرا تیرے ڈرون تیاروں سے ہمیں نہ ڈرا تیرے کیمیکل ہتھیاروں سے تیرے بموں سے ہمارا نوجوان اگر توبہ کر لے گا چہرے پر داڑھی رکھ لے گا حلال کو اپنا لے گا حرام کو ترک کر دے گا سود کو ترک کر دے گا رشوت کو ترک کر دے گا ماں باپ کا فرما فرماوردار سمجھائے گا بیوی اولاد کا حق ادا کرنے والا بن جائے گا حیال کلا حیال الفلاح پر اس کے دکان پر تالا لگے گا نوجوان لکھ کر رکھ لے میرے رب کی عزت و جلالت کی پسند آ دشمن کو اپنے پورے ممالک کو بلا کر آجا کھل کر آجا میدان کے اندر ہمارے قوم کا ماض اور موبائل تیرے جسم کے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا ہمارے قوم کی بیٹی سفیا بن کر تیرے یہودی کتے کے جسم کے سر پر وہ جو ہے لاٹھی کو برسائے گی ہمارا جو ہے خون کی ضرورت نہیں تو مشکل ہے تجھے ہتھیار کی ضرورت ہے تو مشکل ہے تجھے چندے کی ضرورت ہے تجھے کیمیکل کی ضرورت ہے ہم نے ابراہ کے لیے ابابیل سے کام لی ہم نے دعائیں کی میرے رب نے کہا الم یجل کئی تجلی وارسل علیہم پیرن ابابیل ترمیم ہزار من سجیل مٹی بند بن گئی ابابیل تیارے بن گئے ڈرون تیارے بن گئے یا ابابیل آج بھی اگر اللہ کے حرم کے اندر تم مغرب کی نماز پڑھ رہا ہو تلاش کر رہا ہو جانے کے رام گئے ہو یا ٹی وی کے اندر مغرب کی نماز کا لے ٹیلی کاسٹ دیتے یہ ابابیل چینچی کرتے ہیں اور ہمیں پوچھتے ہیں اے نبی کی امت اے نبی کے غلاموں کوئی ابراہ تو نہیں ستا رہا ہے کوئی ابراہ تمہارا مقابلہ تو نہیں کر رہا ہے تو سدھر جا تو سدھر جا میرے بھائی تو آجا آجا محمد قدرا کے راستے پر تو آجا حضرت مت کے راستے پر تو آجا حرم مکی کے راستے پر تو آجا قرآن کے راستے پر تو آجا میرے محبوب کے راستے پر نہ کتے تجھے ضرورت ڈرون تیاروں کی ہم سجدے میں جائیں گے اللہ بابیل کو بھیجے گا اور کچی مٹی سے تیرے ملک کا ستیہ ہو جائے گا ہم ہاتھ اٹھائیں گے اور میسانی اے بچار کہ جس کی عورتیں اپنے باپ سے محفوظ نہیں اور جن کی بہنیں اپنے بھائیوں سے محفوظ نہیں میرا اللہ آج جو ہے آسمان دنیا پر ہم سے پوچھتا ہے ہونا کہ کوئی ہے مانگنے والا ہے کوئی حاجت کو طلب کرنے والا اچھا میرے بھائی اچھا میرے مانگنے کی کمی ہے میرے رب کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے میں نہیں کہتا ایک ایک پارٹی سیون رکھ لے میں نہیں کہتا تو تلوار رکھ لے یہ کمینے کتے ٹوٹے ایک مرغی کو سوا کرنے والی چوری کے ریت رکھنے پر یہ ٹاڈا لگا دیں گے یہ کوٹا لگا دیں گے ہماری زندگی کو عظیم کر کے رکھ دیں گے ہمارے پاس آنسو کا خطرہ ہے آنسو کے خطرے سے کام نہ چلے ہمارے پاس جسم کے اندر خون کا خطرہ ہے اس خون کے خطرے سے ہم قوم کو تباہ کر دیں گے آواز بڑا خون کے خطروں سے آخری خطرے تک ہم جو ہے آپریٹر سو گیا مردہ جو ہوتا ہے سہاروں سے چلتا ہے زندہ جو ہوتا ہے اپنے قدموں سے چلتا ہے آپ نے دیکھا کہ جنازے کے اندر مردہ ہوتا ہے اور چار لوگ اپنے کادوں پر رکھ کر چلتے ہیں عیسائی تو مردہ قوم ہے پیشاب پینے والی قوم تو مردہ قوم ہے اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر والی قوم تو مردہ قوم ہے تجھے ضرورت ہے ہتھیار کی تجھے ضرورت ہے گولے کی تجھے ضرورت ہے کوٹا کی ملٹری تو لے لے پولیس تو لے لے عدالت کے اندر نا انصافی تو کر لے مسجد کے اندر تو رام للہ کا مجسمہ تو رکھ لے بیت المقدس کے اندر یہودی کتے تو چھوڑ دے نوجوان میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم ایک مرتبہ ایک مرتبہ آزمانے کے لیے میرے محبوب کے طریقے طریقے کو اپنا لے میرے محبوب کے راستے پر اپنا لے میرے محبوب کی سنت کو اپنا لے نہ گولا بارود کی ضرورت نہیں جب حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ عیسائیوں کی فوج سے مٹبھیڑ کرنے کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے گئے پتا چلا کہ بری فوج کے علاوہ بحری فوج یعنی سمندر کی فوج ستر ہزار کی تعداد میں آ گئی حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے زمین کی فوج کے لیے فوج کو تیار کیا تھا بحری فوج کا کوئی سامان نہیں تھا رات بھر اس بیت المقدس کے کنارے سجدے میں جا کر مسلح کو ترک کر دیا ہمیں گولے کی ہمیں بارود کی ضرورت نہیں اس آن سے نکلنے والے آنسو کا خطرہ تیرے وجود کو ختم کر کے رکھ دے گا تیرے بستیوں کو پلٹ کر رکھ دے گا تیری ہستیوں کو اور تیری ذات کو تیرے نام و نمو کو ان کا ہوا لفتر تیری نام و نشان کو حسب اور نصب کو مٹا کر رکھ دے گا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق پڑھنے کے بعد میرا سلطان صلاح الدین ایوبی جا رہا تھا ایک وقت کا ولی کامل ولی باسفا قطب الفتاف وہ کہیں سے جا رہے تھے فرمایا سلطان تیرے چہرے پر مایوسی اور رونے کے آثار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے بری فوج کے لیے مقابلے کے لیے لشکر کو میں نے تیار کیا پتا چلا کہ بحری فوج آ چکی ہے تو اس کے بعد اس ولی کامل نے بتایا اے سلطان صلاح الدین علی بھی اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہو پیغام مسرت اور خوشخبری لے کر آیا ہو تیرے رات کے رونے نے تیرے رات کے مسلح پر آنسو کے قطرے نے اس بحری فوج کو ڈبو دیا ہے اور شکست پہنچا دیا ہے ہمارے پاس ہتھیار نہیں آنسو ہے ان آنسو سے ہم کام لیں گے یہ آنسو جب ختم ہو جائیں گے ہم کربلا بتا کریں گے یہ آنسو جب ختم ہو جائیں گے ہم انیس سو سینتالیس کے واقعے کو دوہرائیں گے یہ آنسو جب ختم ہو جائیں گے اٹھارہ سو ستاون کو دوہرائیں گے یہ آنسو جب ختم ہو جائیں گے ریشمی رومال کی تحریک کو دوہرائیں گے یہ آنسو جب ختم ہو جائیں گے آنار کے درخت کے نیچے دو محمود کے سبق کو ہم نے بھلایا نہیں ہے ہم نے شہید کے سبق کو بلایا نہیں ہے ہم نے اصیم نادی کے درس شجاعت کے سبق کو بلایا نہیں ہے ہم نے اشرف علی خانوی کے اصول و ضوابط کے درس جہاد کے سبق کو ہم نے بلایا نہیں ہے مسلمان مسلمان نوجوان میرے بھائی میری ماں صرف تو ہی ہوئی ہے اور تیرے سونے میں ان سور کھانے والوں کو ان کتا کھانے والوں کو اور بدکاری کرنے والوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے میرے اللہ کی قسم میرے رب کی قسم اور میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم کاغیر کے رب کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے والے کی قسم اٹھ جا تو جگ جا میرا اللہ کہتا ہے ایک قدم آ میں دس قدم آؤں گا تو چل کر آ میں دوڑ کر آؤں گا تو دوڑ کر آ تیری زبان ہوگی کلام میرا ہوگا آنکھ تیری ہوگی دیکھنا میرا ہوگا قدم تیرے ہوں گے اور کلہ میرا ہوگا امریکہ کے باپ کی مجال ان کالے کتوں کے پاس کی مجال ہماری ماں کی طرف ہماری بہنوں کی طرف اور ہماری امت کی بیٹیوں کی طرف عزت لوٹنے کی نگاہ سے وہ نگاہ ڈالیں گے تو جگ جگ جا جا تو اللہ کی قسم اگر وہ نگاہ ڈالے گا اس نگاہ کو ہم ان کی آنکھوں کو انگلیاں ڈال کر چھوڑ دیں گے اگر قدم بڑھائے گا ہم تھوک کر اور زمین کی مٹی اٹھا کر اس کی طرف پھینک کر ہم بارود کا کام لے کر اور اور ہتھیار کا کام لے کر اسے قارون کی طرح زمین کے اندر زندہ ختم کر دیں گے مایوسی کی کوئی بات نہیں کمی صرف ایک ہے کمی صرف ایک ہے قرآن وہی مدرسہ وہی عالم وہی حافظ وہی ہماری نسبت ہے ہمارے صنعت کی نسبت حضرت ابو ہریرا کی روایت سے ہے ہم حدیث بیان کرتے ہیں فلا فلا فلاں سے فلاں سے راوی نے مسکرایا محدث مسکرا رہا ہے راوی سے پوچھا کیوں مسکرایا کہتا ہے میرا استاد مسکرایا اس سے پوچھا جاتا ہے کیوں وہ کہتا ہے تابی مسکرایا اس سے پوچھا جاتا ہے کیوں وہ کہتا ہے صحابی مسکرایا صحابی سے پوچھا جاتا ہے صحابی فرماتے ہیں میرے محبوب میرے آقا اس روایت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے مسکرایا تھا ہم نے آپ کے مسکرانے کو محفوظ رکھا ہے ہم نے آپ کے آنسو کے خطروں کو محفوظ کر رکھا ہے ہم نے آپ کے منہ مبارک کو محفوظ محفوظ کر رکھا ہے ہم نے آپ کی چال کو آپ کی ڈھال کو آپ کی سیرت کو آپ کی حلت کو آپ کی چلت کو محفوظ کر رکھا ہے کسی اور نے اپنے نبی کی اتنی اداؤں کو محفوظ نہیں کیا جتنا کہ ہمارے علماء ہمارے اکابری ہمارے مدارس نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے صرف کمی اس بات کی ہے میرے بھائی کمی اس بات کی ہے کہ تیرے سوئے ہوئے کو یہ مردہ قوم یہ سمجھ رہی ہے کہ تو مر چکا ہے تیرا وجود ختم ہو چکا ہے اٹھ جا اپنے چہرے کو نبی کے نور سے منور کر لے اٹھ جا اپنے پیٹ کو پاک کر دے جہنم کی لہو سے اور جہنم کے پیٹ سے اور جہنم کے غسلین سے ذرا ادھر پیار جا جگ جا میری امی جان تو تک جا حضرت عائشہ کے طریقے پر آ جا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کے طریقے پر آ جا دیکھ یہ مال مقدر ہے یہ دولت مقدر ہے یہ روزی مقدر ہے اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر لکھ دیا ہے نہ شوہر تجھے پال سکتا ہے نہ اولاد تجھے دیکھ بھال کر سکتی ہے دیکھ آزمانا ہو تو کہنا کہ میری موت کے بعد قبر کی پہلی رات مجھے بہت مشکل ہوتی ہے کہ وہ شوہر جو ہیرا راجا کے قصے کو بیان کیا کرتا تھا شیری پر ہاتھ کی مثال دیا کرتا تھا لیلا مجرو کے مثالوں کو دیا کرتا تھا ایک رات قبر میں سونے کے لیے کہنا آج تک کوئی محبوب اپنی معشوقہ کے ساتھ کیا قبر کے اندر سویا ہے میری ماں نہ یہ شوہر کام آنے والا نہ یہ زیور کام آنے والا نہ یہ مال کام آنے والا نہ یہ دولت کام آنے والی امی جان امی جان تیری کوک بات کھل چکی ہے آج تیری کوک سے آج تیری کوک سے ابو جہل داری مڈے اتبا شیوا اور منافق اور چھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرنے والے امی جان جنم لے رہے ہیں امی جان آج قوم کو ہر طرف سے ستایا جا رہا ہے مشرق سے مغرب سے دنیا کا ہر کتنا بوک رہا ہے امی جان دنیا کا ہر سور ہمیں داد دکھا رہا ہے اللہ نے ہمیں خیر امت کہا اللہ نے ہمیں امت بسط کہا اللہ نے ہمیں قرآن دیا اللہ نے ہمیں کعبہ دیا نبی کا روزہ دیا لیکن امی جان آئے دن آج دنیا کا کتا کہتا ہے کہ ہندوستان کے ہر شہر کو ہم گجرات بنا کر رکھ دیں گے امی جان ہمارا نوجوان جب ٹرین کی کوٹھیوں کے اندر جاتا ہے اس کی ماں پر کیا بیتتی ہے اس کی بیوی پر کیا بیتتی ہے اس کی اولاد پر کیا بیتتی ہے امی جان نہ کہنے کی بات ہے نہ سننے کی بات ہے ابھی ایک ماہ ڈیڑھ ماہ پہلے گجرات کے گودرا کے اندر جب وہاں جو ہے سابرمتی کیس کے اندر ہمارے بھائیوں کا مقدمہ چل رہا تھا اور کچھ کو رہا کر دیا گیا تھا اسی گودرا کی جامع مسجد کی اندر تاریخی مسجد کے اندر میرا بیان تھا ایک نابینا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہم سے کہا کہ دعا کی درخواست سے ہم نے عام نابینا سمجھ کر عام مسافر سمجھ کر ہم نے دعا کی درخواست کر دی اس کے بعد اس نے کہا ساتھی نے بتایا اس کو کچھ کچھ نظر آ رہا تھا پولیس والوں نے یہ کہہ کر کہ گودرا کے ٹرین کا یہ ماسٹر مائنڈ ہے اخبار کے اندر اور ٹی وی کے اندر اس جو ہے کم دکھائی دینے والے معصوم ملزم کی تصویر کو شائع کر دیا گیا اس کی امی بری امی یہ کہتی تھی میرا بیٹا بے وفا نہیں ہو سکتا میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا چنانچہ نو سال تک اس کو اتنا ستایا گیا اتنا مارا گیا اتنی ظلم کی چکی کے اندر پیسا گیا کیا ہو رہا ہے میرا باقی بت کے ساتھ آقا چل گئے آج یہ اوپر کافی والے ہو گئی آج اس امت کے اپرادھ کو پیسہ رکھ کر پانی باس پر پیشاب اس کے اوپر جاتا ہے آپ ہوتے آپ ہوتے ہماری یہ حالت نہ ہوتی آپ ہوتے یہ کافی ہمیں ملی نہ بدر کے میدان میں آپ تک میں جا کر دعا کی تھی آج کوئی ہمیں دعا کرنے پتا نہیں ہے ایک پیغمبر کے جانے کے بعد دوسرا پیغمبر آ جاتا تھا اس پیغمبر کی رکھوالی کرتا تھا آپ یہ پڑ چکی ہے ہر کوئی ہماری آبرو لوٹنا چاہتا ہے ہمیں باپنا چاہتا ہے اس کی والدہ نے بتایا ساتھی نے بتایا کہ جب کبھی گھر کی کنڈی کھٹکتی ہے اور کالج میں بجتی ہے ماں یہ چیز کر دوڑ کر آتی ہے آج میرا بیٹا واپس آ گیا نو سال کی زندگی کے اندر ہر دن ہر رات ہر لمحہ چاہے کوئی بھی آؤ اس کے بھائی بہن کہا کرتے تھے نہ اب آنے کا نہیں اب تو اس سے ملاقات کو سر میں ہوگی اس سے ملاقات گجرات کر جنت میں ہوگی بھول جاؤں وہ یہی کہتی تھی میرا بیٹا دگا نہیں دے سکتا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا روکا نہیں دے سکتا کرتے کرتے کرتے ایک دل وہ تھی جو دل کافی وہ ملک الموت کی تھی کسی انسان کی نہیں تھی کہ ماں ترستی خوشیوں کا دل ہے میرا بیٹا آج سینے سے جائے گا کتنی ماں تڑپتی ہوگی آپ کو کتنی بیویاں مچلتی ہوگی مرتا ہے آدمی رو کر عورت جو ہے دوسرا نکاح کر لیتی ہے اور اپنے شوہر کے مفت کے سب کو دیتی ہے نہ زندگی بے شمار ہے نہ مفت بے شمار ہے بچے اور ہمارے یہاں سمی کے کارکن ہے سمی ایک تنظیم ہے جسے حکومت نے پابندی لگا دی تھی وہ ہمارے مسجد کے مسلح تھے ان کی بیگم صاحبہ اپنے بچوں کو دم کروانے کے لیے ہمارے گھر آئی ہماری اہلیہ کے پاس پردے سے بات کرنے لگی ہم نے بچے کو جدم دم کرنا تھا کر دیا کیسی اسی نہیں کہہ رہی تھی کہ عید کا دن آتا ہے ہر گھر کے اندر سیویاں پکتی ہیں مٹھائی پکتی ہے بریانی پکتی ہے اور خوشبو لگائی جاتی ہے لیکن اسی گھر میں ماتم بن کر آتی ہے بٹیا پوچھتی ہے کہ ہمارے ابو کو کیا ہو گیا ہم نے کیا دشمنی ہے کہ اور ماں باپ اپنے بچوں کے کپڑے پہناتے ہیں اور باپ اپنے بچوں کو روبارہ دلاتا ہے اور عید گاہ لے جاتا ہے گاڑی کے لیے لیتا آخر کیا خصوصی کیا کہنے لگی ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا آخا آپ نے پھر جو بزر کا قیدی تھا اس کے ہاتھ ہے تیز باندھ دیے گئے تھے زور سے باندھ دیے گئے تھے رات کو بچل رہے تھے <coughs> تڑپ رہے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخا طبیعت خراب ہو گئی فرمایا نہیں دیکھو میرے امتی کے ہاتھ میں تکلیف ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے محمد کے صلی اللہ وسلم آج کتنی عورتیں سہاگ کے لیے تڑپ رہی ہے آپ کتنے بچے یتیم کے بغیر یتیمی کے سائے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں مسلمان تو یہ کا محافظ اے قرآن کے اے اسلام کے سپاہی ہاتھ جوڑ کر میں اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرے آقا کے دل کو بڑی ہوتے گی میرے آقا کے دل کو تکلیف ہوگی کہ جب ممبر و محراج کے اندر جب آپ کے ساتھ یہ بات آئے گی کروڑوں مسلمانوں کے سامنے اس ممبر کو خود سے ناساز کر دیا گیا لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی موجودگی کے اندر بیت المقدس کے اندر یہ زلیل یہودی کتے خابص ہو گئے مسلمان سب جا میرے بھائی جب جا تو جینے کے لیے نہیں پیدا ہوا تو جامع شہادت پیش کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے تو غازی بن کر اللہ نے تیرا نام غازی رکھا ہو اللہ نے تیرا نام مجاہد رکھا ہے یہ غازی یہ مجاہد یہ شہید اللہ نے کسی قوم کو نہیں دیا ہے یہ نبی کے جوتوں کے سمجھے اللہ نے ہمیں دیا ہے تو دولت کے لیے نہیں پیدا ہوا تو کھیت کے لیے نہیں پیدا ہوا تو جوڑوں کے لیے نہیں پیدا ہوا تو اولاد کے لیے نہیں پیدا ہوا آج اللہ کا کلام تو پڑھنے کے لائق نہیں آج تجھے لباس کی سنتیں معلوم نہیں آج چہرہ کیسا رکھنا تجھے معلوم نہیں آج تیرے گھروں کے اندر لتا اور تیرے گھروں کے اندر اغیار کے گانے بج رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر بجنے کی چیز ہوتی ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے کیا ہو ہو گیا گیا گیا میرے بھائی کیا تو چلا نوجوان کہاں چلا گیا کہاں تو چلا گیا میں تیرا پیچھا کرتا رہوں گا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا میں تیرے چہرے کو میرے محبوب کا چہرہ بنا کر رکھوں گا میں تیرے لباس سے میں تیرے سے یہود و نسارا کے یونیفارم کو نکال کر میرے محبوب کا لباس دوں گا وہ لباس استقبال زانی کا خیر میں تیرے قدم کو پھٹکنے نہیں دوں گا میں تجھے شراب کانے دانے نہیں دوں گا میں تجھے غلط جانے نہیں دوں گا میں تجھے سنیما جانے نہیں دوں گا میرے آقا تڑپ رہے ہیں میرے آقا مچل رہے ہیں روایت میں آتا ہے ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے دربار کے اندر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں بعض علماء نے فرمایا آخا کے دربار میں بھی پیش کیے جاتے ہیں آخا آخا اس امت کے لیے آپ نے کیا اس امت کے لیے آپ نے بیٹی کے گھر کے و کاخا کو برداشت کر لیا اس امت کے لیے اپنی جان فرمایا کرتی تھی کے پہ ایک چاند دیکھ لیتی دوسرا چاند دیکھ لیتی تیسرا چاند دیکھ لیتی شہین شاہ کا علاج کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا کرتا تھا فرماتے ہیں آپ اس دنیا سے جب پردہ فرمائے تھے صدیق آئے فاروق آئے اور آقا کے چہرے انبر سے کفن مبارک کی چادر کو ہٹا کر چہرے انور کا دیدار کرنا چاہا تو نظر نہیں آیا فرمایا کہ امی جان چراغ کو روشن کر دوں امی جان رو کر کہنے لگی امی جان کہہ کر رونے لگی کہ نہیں کل جو ہے میرا آقا کا روزہ تھا افطاری کے لیے کوئی چیز نہیں تھی میرے میرے آقا نے اس چراغ کے تیل سے ہم نے افطار کر لی کہ دنیا میں جب آئے دنیا جب تک آ گئی آج وہ دنیا سے پردہ کر جا رہا ہے اس امت کے لیے گھر کے چراغ کے اندر تیز نہیں تھا کیا کچھ نہیں کیا غزب تبوک کے موقع پر راوی بیان کرتے ہیں خطرناک غزبناک لو چل رہی تھی گرمی چل رہی تھی اور میرے کچھ کچھ کے تھے اناج بلّا ختم ہو چکا تھا اور تمام سامان سفر ختم ہو چکا تھا حتیٰ کہ آخر میں گلی کوچو کے اندر پڑے ہوئے کھجور کے بیچ کو پیس کر پانی میں ڈال کر میرے آقا نے پیا امام الانبیاء نے جو حوض کوثر کا مالک ہے جو امام کا مالک ہے جو شفاعت کے پروانے کا مالک ہے تیرے خاطر میرے خاطر آپ نے پاخے کو اپنایا تھا اگر اپنی زندگی دیکھتے تو آج دنیا کے اندر وہ محل بناتے وہ محل بناتے وہ محل بناتے میرے اللہ کی قسم کہ دنیا کا امریکہ کا ہاؤس میرے محبوب کے بیت الخلا سے بدتر ہوتا اور دنیا کا تاج محل آگرہ کا میرے محبوب کے استنجا خانے کے سامنے شرما جاتا آپ وہ تھے کہ کہا گیا کہ آپ اگر چاہو وہ آپ کا پہاڑ سونا بنا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا جائے آج کے دن کے لیے آج کے دن کے لیے کہ داڑھی ملا کر میرے محبوب کے چہرے کو دکھ والا بن گیا آج اغیار کے طور طریقوں کو اپنا کر عیسائی یہودی کے طور طریقوں کو اپنا کر آج تو میرے محبوب کو میرے آخا کو تو گالیاں دینے والا بن گیا کیا بگاڑا میرے محبوب نے کیا بگاڑا میرے آقا نے وقت پنڈے پر نوازے کو قربانی کا جو قربان کر دیا اور اور کربلا کی سرزمین کو سرخ کر دیا کیا بگاڑا حزب تبوک کے موقع پر جب راشن ختم ہو گیا آقا ہماری بدت بھی چودہ سو سال بعد اس گندے ملک کے اندر کفر کے ماحول میں سر کے ماحول میں ہم آئے اللہ ہمیں اس وقت پیدا کیا ہوتا اے آقا ہمارے رب کی عزت و جلالت کی قسم کا بھی وہ رسول اللہ ہماری ماں ہمارے باپ ہماری جان ہم پر قربان راوی بیان کرتا ہے کہ جب کھجور کے بیچ ختم ہو گئے اونٹنی کی جو مینگنیاں آتی ہے اور جو فضلا آتا ہے اور اس کی جو گندگی آتی ہے راوی بیان کرتا ہے آخا نے اس کو پانی میں ڈالا اور جب وہ فضلا نیچے بیٹھ گیا آخا انا کل کی آیت جس پر نازل ہوئی اور جس نے اپنے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے جس نے کڑوے پانی میں تھوکا وہ پانی میٹھا ہو گیا جس نے ایک لوٹے پانی کے اندر انگلیاں ڈالی وہ لوٹے کا پانی ندی کا پانی بن گیا آخا آخا آج یہ کیا آپ کی حدت ہے کیا بعد ایک جو ہے کٹنی کی فضلے اور گندگی کو پانی میں ڈال کر اوپر کے پانی کو پی کر آج اپنے جان کی حفاظت کے لالے پڑے ہوئے ہیں اس امت کے خاطر آج کے حالت کے خاطر کیا ملتا ہے کیا ملتا ہے داڑھی بنانے والے کیا ملتا ہے عیسائیوں کے نقش قدم پر چلنے والے کیا ملتا ہے اللہ کے گھر کو ویران کر کر میری ماں تجھے کیا ملتا ہے رنڈیوں کے کپڑے اپنا کر فلموں میں کام کرنے والی حرام دادیوں کے طور طریقے اپنا کر ایک روپیہ نہیں دیں گے تجھے کبھی تیرے ساتھ سے ہی دیں گے یہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں کام آئیں گے تیری ماں مر رہی ہو ایریا اور رہی ہو اور اپنے من پسند کھلاڑی کو کہنا کہ میری ماں مر رہی ہے تمہارے فوٹو کو میں نے گھر میں لٹکایا ہوا تھا نام کو جسم میں کندا کروایا ہوا تھا تمہارے خلاف کوئی کہتا اس سے میں لڑ جاتا تھا تمہارے ایک ایک رن پر میں جو ہے ساتھ دیا کرتا تھا تمہاری وکٹ گرنے پر میں خون آنکھوں بہایا کرتا تھا آج میری ماں کے لیے انجیکشن کی ضرورت ہے اور وہ بیس ہزار روپے دس ہزار روپے وہ تھوکے گا وہ کہے گا جاؤ پڑے ہٹو تم جیسے ہزاروں ہم نے سڑک چھاپ آشکوں کو دیکھا ہے میرے محبوب ہمارے لیے مرتے ہیں دل میں رات میں مکے میں مدینے میں تاریخ میں ابھی میں میں بیت المقدس آسمان اول میں اللہ کے عرش کے پاس اٹھا لو اتحیات اٹھا کر دے دے دیکھ لو السلام علیکم النبی رحمت اللہ وبرکاتہ اے نبی آپ پر سلام اور اللہ کی رحمتیں کہا میں جاؤں گا بلال کو کیا منہ دکھاؤں گا جاؤں گا ابو سر کو کیا منہ دکھاؤں گا جاؤں گا فاطمہ بدیا کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ یہی کہ ابو اللہ کے پاس گئے اور اپنی السلامتی اور اللہ کی رحمتوں کو لے کر آئے السلام علیہ عباد اللہ اللہ اے محمد طلحہ پر سلامتی رحمتیں نہیں قیامت تک آنے والے میرے غلام قیامت تک آنے والے میری امت پر اے اللہ تیری رحمتیں اور تیری سلامتیں کہا یاد نہیں کیا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ایک مرتبہ میرے آقا جمال کے موڈ میں تھے ہنسنے کھیلنے کے موڈ میں تھے میں نے کہا آقا میرے لیے آپ مجھے بہت چاہتے ہیں میرے لیے کوئی خصوصی دعا کیجیے آقا نے دعا کی اس کے بعد امی جان نے کہا خاص میرے لیے کیا نا آپ نے آقا نے فرمایا عائشہ عائشہ برسوں میں ایک مرتبہ میں نے تیرے لیے تیرے تقاضے پر اور تیری درخواست پر میں نے دعا کی ہے ایسی دعا میری امت کے لیے دن رات میں سو مرتبہ میں کیا کرتا ہوں آج کے دن کے لیے آج کے حالات کے لیے اس کافر کی بجال کہ ہمارے پران کے اور پر وہ بندوق چلائے اس یہودی کتے اور سور کی مجال کہ ہمارے کلام پاک کے اور آخ کے وہ ٹشو پیپر لے اور اسے تہانہ صاف کرے آج ان بزدلوں کی مجال کہ ان چہروں پر جن چہروں کے ترانے آسمان میں فرشتے کاتے ہیں سبحانا بن لوہا کے پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے مزین کیا ان حرام دادوں کی بات کہ ان نبی کے نور سے نبی کے منور چہرے کے نور سے منور چہروں پر وہ پیشاب کرے اور وہ جوتا ملے نہ میرے بھائی نہ نہ ان کی طاقت دھوکے کی طاقت ہے اور ان کی طاقت ایک مکڑی کے جالے کے برابر کوئی حیثیت نہیں رکھتی جب جا میری اما جب جا جب جا جس دن تیری گوشت سے سلطان سلاؤدین ایوبی جنم لے گا میرا ٹیپو جنم لے گا میرا کاری ابن بلی جنم لے گا میرے عمر فاروق کے شجاعت کے پروانے جنم لے گئے میرے اللہ کی قسم جب کا میرے بھائی جب کا مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ان دنیا کے کتوں کو ہتھیار کی ہوائی جہاز کی اور ملکوں کے سامنے بھیک مانگنے کی ضرورت ہے کلام پاک کی ایک آئے وضو کا ایک لوٹا اور ہمارا ہاتھ اٹھنا مظلوم کی آ اللہ کا کام جاتا ہے ہم مظلوم ہیں ہم نے کبھی رام کی توہین نہیں کی ہم نے کبھی سیتا کا مذاق نہیں اڑایا ہماری اس ملک پر اس دھرتی پر ساڑھے آٹھ سو سال تک حکومت تھی ہم نے ایک مندر کے ان کو اس کی جگہ سے نہیں ہٹایا ہم نے حق والے کو حق دیا ہم نے انصاف کا جھنڈا بلند کیا ہم نے سودر اور براہمن کے اندر جو تفریح تھی اس تفریح کو ختم کیا پتوں نے کھانے والی جانوروں کی طرح زلیل قوم کو ہم نے کھانے کے آغاز بتائے مرد کے کرنے کے بعد اس کی کتاب پر لیٹ کر ستی والے ہونے والی عورت کو کہا کہ تجھے جینے کا ادھیکار ہے تجھے جینے کا حق ہے ہم نے انصاف کے علم کو بلند کیا ہم نے عدل کے چلتے ہمارے جانوروں کے اندر سے آج بھی دلی کے اندر قطب مینار کے یا کہیں آگرہ میں میرے ذہن سے نکل رہا ہے پور سیکری کے اندر اکبر مذہبی بادشاہ جو جمہوری مسلک اور دین الہی کو جس نے ایجاد کیا تھا اکبر جیسا بادشاہ اس کا انصاف یہ تھا کہ جب کسی جو ہے منصف کو اور کسی جج کو فیصلہ کرنے میں دشواری ہوتی تھی کہ اس میں حق پر کون ہے اور قاتل پر کون ہے آج بھی سیکری کے اندر اس ہاتھی کی مزار ہے جو ہاتھی سوم کر بتا دیتا تھا کہ یہ مظلوم ہے اور یہ ظالم ہے اور وہ ظالم کو چھاٹ دیا کرتا تھا ہمارے عدل کا سکہ ہمارے انصاف کی چھاپ جانوروں کے اندر اور وقت کے ہاتھیوں کے اندر درندوں کے اندر پڑی ہوئی تھی ہم نے وہ انصاف کا نمونہ پیش کیا اپنے ملک گوروں سے چھین کر تمہیں دیا امانت کے طور پر اس لیے نہیں کہ تم ہماری ماں کی آبرو کو لوٹو اس لیے نہیں کہ گجرات کی تم بات کرو اس لیے نہیں کہ گاجر بولی کی طرح ہمیں سروں کو قلم کر دو اس لیے نہیں کہ ہمارے خون کو پانی سے سستا کر دو لوگوں ہم سوئے ہوئے ہیں جا اگر جب جائیں گے تم ہمیں دہشت گردی کا لیبل لگاؤ ویژن کا لیبل لگاؤ آخا کی غلامی آخا کی محبت قرآن کی محبت اور وحدانیت کے علم کو تھامنا اگر یہ دہشت گردی ہے یہ الزام سو مرتبہ ہمیں گوارا ہے ہمارے سینے کھلے ہوئے ہیں کوئی گولی ایسی پیدا نہیں ہوئی کوئی اعتبار ایسا پیدا نہیں ہوا جو توحید کے متوالوں کے سینوں کو چیر سکے اور کوئی تلوار ایسے نہیں پیدا ہوئی جو نبی کے عاشقوں کا سر قلم کر سکے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ایک مرتبہ آخا نے آٹے کو گوندا اور اسے روٹی کے لیے سوے پر ڈال دیا گیا آخا کا دسترخوان تیار اور روٹی آنے کے لیے تیار نہیں آخا پوچھ رہے ہیں کہ عائشہ روٹی تیار نہیں فرمایا کہ نہیں فرمایا کہ دوسری روٹی ڈالو یہ صبح قیامت تک اسرافیل علیہ السلام کے سور پھکنے تک نہیں پکے گی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخا کیا بات ہے یہ روٹی کیوں نہیں پکتی آخا نے فرمایا اس روٹی کے آٹے میں گونتے وقت محمد کا آگ ہاتھ لگ چکا ہے اور جس پر ہاتھ لگ چکا اسے دنیا کی آگ نہیں چھو سکتی تو جس جسم کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے عزم کے گوہر ہو اور جوہر ہو جس دل کے اندر آخا کی عظمت ہو امریکہ سو مرتبہ ایسی طاقت لے کر آ برطانیہ بزدل کتے کروڑوں مرتبہ تو ہتھیارات لے کر آ ہمارا ایمان ہے مسل الدین استخد من دون اللہ اولیا کم سلیل انکبو اتخذت بیتا ویڈاؤن البیوت لبیت الانکبو میرے اللہ نے کہا غیر اللہ کے پجاریوں کی طاقت بکڑی کے جالے سے برابر ان کی کوئی حیثیت نہیں اٹھ اٹھ جا عہد کے ڈنڈے کو اٹھا لے اٹھ جا میرے بھائی عہد کے ڈنڈے اور بدل کے تلوار پر نیزے کو اٹھا لے یہ میرے رب کی قسم میرے اللہ کی کی قسم امریکہ کا صدر ہمارے گھر کے پیشاب پاخانے صاف نہ کرے میرے منہ پر پیشاب کر دینا اور جوتا مار دینا برطانیہ کی گولی انگریز لی اگر ہمارے گلی کا پاخانہ صاف نہ کرے اور وہ ہمارے گلی کو جھاڑو نہ دے اٹھا میرے بھائی تو نے اپنے طاقت کو نہیں پہچانا ہے تو نے اپنی قوت کو نہیں پہچانا ہے تو نے اپنی حیثیت کو نہیں پہچانا ہے تو جیکسن کا نہیں فلموں میں کام کرنے والے کسی رنڈوے اور رنڈی کی قوم اور امت نہیں تو امام الانبیاء کی قوم ہے تو امام الانبیاء کی امت ہے تو سید الامم ہے تو خیر امت ہے دیکھ آئینے میں دیکھ اپنے مقام کو پہچان اپنی اوقات کو پہچان اٹھا اٹھا اٹھا سلطان صلاح الدین ایوبی میں تجھ پہ دیکھ رہا ہوں اٹھا تجھ پہ کو دیکھ رہا ہوں اٹھا تیری اولاد کے اندر اور مابس کو دیکھ رہا ہوں یہ کوئی ڈیلاگ والی بات اور سولہ بیانی کی بات نہیں میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم میرے آقا نے فرمایا اے امریکہ کے کتوں اے اسلام مسلمان کے دشمنوں اے قرآن کے دشمنوں میرے آخا میرے محبوب کے دشمنوں میرے رب کی قسم تمہاری سلامتی اسی میں ہے تسلم کہ تم کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ دنیا میں عزت اور آخرت میں عزت نہیں یفقا اللہ ظہر خا الہری تم مدر ولا بمر اللہ اللہ ہو کلیمت اسلام کہ اسی عزیز و دلی میرے آقا نے کوئی بات آج تک غلط نہیں کہی تمہارا ٹوتھ پیسٹ ہزاروں مرتبہ رنگ بدلتا رہا ہزاروں ذائقے بدلتا رہا تمہارے کپڑے کبھی اونچے ہوتے کبھی نیچے ہوتے کبھی ٹائٹ ہوتے کبھی ڈھیلے ہوتے تمہارا ہیئر اسٹائل بدلتا رہا کبھی کٹورا بن جاتا کبھی مرغی کے پروں کی طرح بن جاتا میرے محبوب نے جو مسواک کی ہے وہ مسواک آج تک باقی ہے میرے محبوب نے تصدیق کے جو دانے دیے ہیں آج تک وہ نہیں بدلے ہیں میرے محبوب نے فجر کی جو دو رکاتے دی ہیں آج تک تین نہیں ہوئی اور ڈیڑھ نہیں ہوئی اس میں لا تبدیل علی کلیمات اللہ آسمان نیچے آ سکتا ہے زمین اوپر جا سکتی ہے سمندر میں آگ لگ سکتی ہے مرد بچہ پیدا کر سکتا ہے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم میرے محبوب کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی مان لو اسلام مسلمانوں کے دشمنوں تمہارا وقت قریب آ چکا ہے اور مسلمانوں جب جاؤ قرآن کی طرف کابی کی طرف نبی کی پکار کی طرف لبئی کرتے ہوئے بڑھ جاؤ دیکھو گے کہ کل جو سورج نکلے گا اپنی کرنوں کے ساتھ ہماری فتح اور ہماری کامیابی کی بشارت کی کرنوں کے ساتھ اتنا فتح نہ لتا فتح مبینہ تلاوت کرتے ہوئے نکلے گا اور ہم دن کے گیارہ بارہ بجے دیکھ دیکھیں گے اور آئی تنگ یہ تھی ہماری ماؤں کی آبرو جنہوں نے لوٹا جنہوں نے ہمارے مکان جلائے جنہوں نے ہمارے نوجوانوں پر پوٹا اور ٹاڈا ڈالا جنہوں نے ہمارے جو ہے دکانوں کو اجاڑا ہماری مسجدوں کو ختم کیا مسلمان کچھ تک جا میرے آقا کے دامن کو تھام لے مکے کے راستے کو اپنا لے مدینہ طیبہ کے راستے کو اپنا لے سوکھتے واشنگٹن پر اور پیشاب کرتے برطانیہ پر ان گوری چمڑوں پر دنیا کی تہذیب دنیا کے کتوں کو مبارک ہمیں آخا کے پیر کے آخا کے چپلوں کے نیچے رکھنے والی لگنے والی پھول زمین و آسمان کے خزانوں سے زیادہ پسند پسندیدہ ہے ہمیں آخا کے جسم پر سے نکلنے والا پسینے کا قطرہ جو ہے جنت کی خوشبو سے زیادہ عزیز ہے دنیا والوں جاؤ جاؤ کسی اور کو دھوکا دو ہم آخا کا دامن چھوڑنے والے نہیں ہم آخا کا راستہ چھوڑنے والے نہیں تمہاری موت آ چکی ہے تمہاری بربادی مقدر ہے میرے آقا نے فرمایا میری قوم کا ایک بچہ ایک چٹان کے سامنے ایک پیلے کے سامنے سے گزرے گا اور اس ٹیلے کو اللہ تعالیٰ زبان دے دے گا اور کہے گا میرے بچے میرے امت کے بیٹے میرے محبوب کے امتی غلام کیا آج کسی یہودی کتے کا شکار نہیں کرے گا وہ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے دیکھے گا کوئی یہودی کتا نظر نہیں آئے گا تو ٹیلا کہے گا دیکھ دیکھ یہ جو افغانستان کے نہتوں پر حملہ کرتا تھا دیکھ دیکھ جو فلسطین کے بچوں پر کرتا تھا دیکھ دیکھ جس نے عراق کے اندر زہریلی گیس کو ڈالا تھا دیکھ دیکھ ابھی اسلامی ممالک کے اندر پیٹرول اور زمین کے ذخیرے چسنے کے لیے آپس کی جو لڑائی لگائے ہوئے ہیں دیکھ میرے ٹیلے کے پیچھے چھپا ہوا ہے وہ بچہ جائے گا یہ ڈرے گا یہ کاپے گا اور جسم پر کب کبھی آئے گی اور کہے گا بن جائیے یہ کہہ رہا ہوتا وہ کہے گا سمجھ میں نہیں آتی کیا بات ایسی ہو رہی تھی وہ کہے گا کہ رک جانا اور گھر سے جا کر ہتھیار لے کر آئے گا اور اس یہودی کتے کا انتم سنسکار کر دے گا یہ وقت آئے گا یہ وقت آئے گا اگر قاسم نانوت بھی کہتا تو ہو سکتا ہے جھوٹ اگر احمد رضا کہتا ابو لالا مودودی کہتے اور دنیا کا کوئی مدبر کہتا اور مسفر کہتا بات جھوٹی ہو سکتی تھی کیا فلا کا کا فیما بھائی بینہم اور میرے اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تیری بات پر یقین نہ کرے جب تک کہ تیری حدیث پر یقین نہ کرے اجا خوشخبریاں تیرے لیے ہیں اجا بشارتیں تیرے لیے ہیں میرے اللہ کی قسم میرے اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں ہندوستان کی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا لہرائے گا میں دیکھ رہا ہوں جانے والے رشوت خور کتے اور جانے والے جانی کافی نہیں بلکہ لمبے لمبے جھبے ہاتھوں میں تجبیہ ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ کے اندر بخاری یہ عدالتیں جہاں کیا انصاف کا خوب ہوتا ہے یہ عدالتیں جہاں کیا انصاف کا قتل عام ہوتا ہے یہ عدالتیں کہ جہاں مندروں کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ مسجدوں کو آزاد کرے یہ وہ عدالتیں جو قاتل کو کھلے عام آزادی کی اجازت دیتی ہیں یہ وہ عدالتیں جو بڑے بڑے گھٹالے کرنے والوں کو کھلے عام چھوٹ دیتی ہے میرے اللہ کی قسم صبر کر لے صبر کر لے میرے بھائی کچھ دنوں کی بات ہے ان عدالتوں کے اندر ان مدارس کے ملا بیٹھیں گے ان عدالتوں کے اندر جو لائر ہوں گے یہ دستار فضیلت باندھنے والے ہوں گے یہاں یہاں کسی انگریز کتے کا کالا قانون نہیں یہاں کتے حنفی ہوگا یہاں حدود ہوگا یہاں فساس ہوگا یہاں چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے یہاں دادی کو سمسار کیا جائے گا یہاں قاتل سے خون بہا لے جائے گا کوئی چوری نہیں ہوگی کوئی عزت نہیں لٹے گی اٹھا اب ہوائی جہاز کے اندر کوئی رنڈی اب کچے اور جو ہے پاسا کے بدکار کے کپڑے آپ پہن کر آ کر تجھے شراب نہیں پیش کرے گی بلکہ جب ہوائی جہاز صاف ہوگا اس وقت ایک بولی صاف نمودار ہوں گے اور کہیں گے پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بلندی پر جاتے ہوئے اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے اور جب وہ لینڈ کر رہی ہوگی پلیٹ یہ مولانا صاحب آئیں گے اور فرمائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا جب نیچے جاتے تھے سبحان اللہ پڑا کرتے تھے زمزم پیش کیا جائے گا تلاوت پیش کی جائے گی دعائیں سکھائی جائیں گی ہر طرف ہر طرف میرے اللہ کی تدبیر ہوگی تجوی ہوگی ان کتوں تک اگر بات پہنچ سکتی ہے تو چاہ دو کہ تم چند مدرسوں پر بمباری کر کر چند کلاؤں اور تاڑی والوں پر دہشت گردی کا لیبل لگا کر تم اسلام کا نام نہیں مٹا سکتے میرے محبوب کی شان کو ختم نہیں کر سکتے جس کے بارے میں میرے رب نے کہا برفانہ کا ذکر اگر تم ان مدارس پر تالا بلو بل فرض لگا بھی دو اگر تم مسجدوں کی اذانوں پر مسجدوں کے میناروں پر اذانوں کی صداؤں پر پابندی لگا بھی دو اگر تم دیوبند مظاہر پر قال قال اللہ رسول کی گونج پر تم پابندی لگا بھی دو وہ کنکر جو ابو جہل کے ہاتھ کے اندر آ کر میرے محبوب کے ہاتھ سے جا کر کلمہ پڑھنے لگا ان کنکروں کا کیا کرو گے اس سورج کا کیا کرو گے اس چاند کا کیا کرو گے اس طرف کا کیا کرو گے ان سمندر کی مچھلیوں کا کیا کرو گے اس لیے کہ کلام پاک میں میرے رب نے کہا کہ وہی من شیم سبھی ہوگی ہم بھی اگر تم ایک زبان بند کرو گے کروڑوں مچھلیاں میری تصویر بیان کرتی ہیں کروڑوں درخت میری تصویر اور تحلیل بیان کرتے ہیں تم تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ان زمین سے اس زمین سے اگنے والے پانی اور ان چشموں سے بہنے والے پانی سے ذکر کی سدائیں سنائیں گے اور تحریر کی سدائیں سنائیں گے اگلی صبح ہماری ہے اگلا دن ہمارا ہے بیت المقدس میں اذان گوجے گی بابری مسجد سجدوں سے آباد ہوگی ظالم ہمارے قدموں پر پڑھ کر انشاءاللہ معافی مانگے گا صرف ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائی میری امی جان میری امت کی بیٹی تو پردے میں آ جا تو حیا میں آ جا تو شرم کی چادر کو اوڑھ لے تیرا سدھرنا اور تیرا راہ راست پر آنا اور تیرا تخوے کا دودھ پلانا تیری اولاد کے اندر حیا کے جوہر اور تخوے کے جوہر کس سے پیدا ہوتے ہیں وقت جو ہے لمبا ہوتا جا رہا ہے اصل یہ ہے تیری سدھار سے گھر کا سدھار اور گھر کے سدھار سے معاشرے کا سدھار ہے نوجوان توبہ کر لے توبہ کر لے میرے بھائی توبہ کر لے یہ چہرہ قیامت کے دن حوض کوسر کے پانی لینے کے لائق نہیں ہے یہ چہرہ امیتاب کے ساتھ اڈوانی کے ساتھ جہنم میں گرنے کے لائق ہے تو میرے آقا کے دربار میں جا کر جب تیری ماں ٹکرا دے گی جب تیرا باپ ٹکرا دے گا جب تیرے فلم کے کارندے حرام زادے ٹکرا دیں گے میرے محبوب کے پاس جائے گا آخا آخا میں نے آپ کے بہت رحم کے کارنامے سنے شفاعت کا فرمانہ بھی دیجیے کلام پاک کا انیسواں پارا سورہ فرقان میرے محبوب کہیں گے وہ رسول یا ربی ان قومی تبدیل پر آنا مزدورہ اے میرے اللہ میرے اللہ آج یہ میرے پاس شفاق کی بھی مانگنے آئے آج حوض کوثر کی بھی مانگنے آئے میرے جانے کے بعد میری سیرت کی حفاظت کیا کرتے میری صورت کو انہوں نے پسند نہیں کیا میرے لباس کو انہوں نے پسند نہیں کیا میرے کلچر کو انہوں نے پسند نہیں کیا آخا ٹکرا دیں گے جہنم کا زلیل ملوم کتا کتا بن کر جہنم کے لہرو اور پیٹ کو چاٹے گا میرے بھائی قیامت کا سامنا کرنا ہے عذاب خبر کا سامنا کرنا ہے ملک الموت کا سامنا کرنا ہے اس حالت کے اندر سامنا کرے گا کوئی چیز تجھے کام آنے والی نہیں مایوسی کی کوئی بات نہیں میرا اللہ ارحم الراحمین ہے میرا اللہ اکرم الاکرمین ہے وہ کہتا ہے سمندر کے جھاگ کے برابر ریت کے ذرات کے برابر گنا لاؤ میں تمہارے گناہوں کے مقابلے میں زیادہ رحم کرنے والا زیادہ کرم کرنے والا ہو آج کی مجلس میں توبہ کر لے اے اللہ اے آسمان کے فرشتوں ہم توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے اے اللہ مرتے مر جائیں گے بھوکے رہ جائیں گے گاڑیاں نہیں اڑائیں گے مولا آخا کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے نماز کو نہیں چھوڑیں گے عورتوں کو پردے میں رکھیں گے یہ یہودی سانپ اور اجدا جو ٹی وی کی شکل کے اندر ہماری ماں اور بہنوں اور امت کی بیٹیوں کے سامنے سیکسی گانے گا کر گندے گانے گا کر یہ ڈانس کر رہا ہے ہم اس کو اٹھا کر پھینکیں گے اے میرے اللہ اے آسمان کے فرشتوں گواہ گوا رہنا ہم زندہ رہے اور اسلام رسوا ہو ہم زندہ رہے اللہ کے نبی کا دین رسوا ہو ہم زندہ رہیں قرآن کی توہین ہو اور اللہ کے ناموں کی توہین ہو یہ نہیں ہو سکتا فلموں کے اندر توہین گانوں کے اندر توہین پارلیمنٹ کے اندر توہین اور ڈراموں کے اندر توہین ہر جگہ ہر جگہ ایک غریب چیز ہم ملے ہیں کہ ہمارا ٹھٹا ہمارا مذاق کیا جا رہا ہے اس لیے آج کی بابرکت مجلس کے اندر دعویٰ کر لو مسلمانوں کا مزاج اتنا گیا گزرا ہے اتنا گیا گزرا ہے کہ جو دینی مجلس جہاں روحانی تازگی ملتی ہے اس دینی مجلس کو بھی انہوں نے ایک جو ہے دنیا کی تفریح ہے سبا کا سامان بنا لیا کئی جگہ ویڈیوگرافی کی جاتی ہے کئی جگہ موبائل سے فلم بندی کی جاتی ہے میرے آقا نے فرمایا کہ کپر و شرک کے بعد بدترین گنا ویڈیو کا پکڑنا ہے تصویر کا پکڑنا ہے کوئی آپ جو ہے ڈیڑھ لاکھ کے امریکہ کے میڈ ان جاپان اور میڈ ان چائنا کے کیمرے سے تصویر کشی کریں یا چار سو روپے کے موبائل سے کریں گنا وہی ہے آج یہ مجلسیں ایک پھٹا ہو گئی آج یہ مجلسیں ایک مذاق ہو گئی اور ان مجلسوں کے اندر ہمارے اکابرین اور ہمارے فقہ حنفی کے سرتاج سیدنا اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کٹر دشمن غیر مخلف اور ان کے نمائندے آپ کے علاقے میں جو جل اسلام نام کا آدمی ہے ہمارے لوگ ہمارے علماء ہمارے مخاطب والے یہ سوچ کر چندہ زیادہ ہوگا واہ زیادہ ہوگی آج کیا یہ مجلسوں کی روحانیت ختم ہو گئی اگر آپ کو مجمع ڈھونڈنا ہے بلا لو لتا کو بلا لو بلا لو اور اے آر رحمان کو بلا لو بلا لو فلم میں کام کرنے والے دلیپ کمار کو بلا لو بلا لو کسی رنڈی کو بلا لو کسی قبال کو بلا لو جو ہمارے اکابرین کی توہین کرے مسلمانوں قسم کھاؤ کہ اگر جل سے منعقد کرو گے اپنے علاقے کے اپنے مکتبے سے کر کے جو مدارس سے علماء ہیں ائمہ ہیں رائے مشورہ کے بغیر آپ کسی عالم کو نہیں بلائیں گے مجمے کو جوڑنا مجمے کے سامنے بھڑکدار تقریر کرنا یہ کمال کی بات نہیں تقریر ہو اجتماع ہو کہ جس میں ایمان کی جس سے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو جائے انقلاب پتا ہو جائے سنتیں زندہ ہو جائے یہ داڑھی کٹانے والا ائمہ کو گالیاں دینے والا غیر مقلد جس کے لیے ہمارے اکابرین نے مناظرے کیے کتابیں لکھی بیچارے غریب کچے مکانوں میں رہنے والے خون کا خطرہ خطرہ کھلا کر روپیہ کمانے والے آج اپنے جو ہے امام ابو حلیفہ رحمت اللہ علیہ کے دشمن کو لا کر آپ پتا خراب کر رہے ہیں دیکھو اسی لیے آٹھ مدارس ہیں دینی دلی ہیں تقریریں ہیں یہ صرف ایک تفریح دبا کا ذریعہ بن چکی ہیں مزہ لینے کا لطف اندوزی کا یہ ذریعہ بن چکی ہے اس لیے آج اس کے اندر کوئی اثرات اور کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائیں اللہ ہمیں مجاہد بنائیں اللہ ہمیں غازی بنائیں اللہ دیکھو جب بازار میں جاتے ہیں چیز وہی خریدتے ہیں جو چیز ہمیں پسند آتی ہے دلہا جاتا ہے لڑکی وہی پسند کرتا ہے جو خوبصورت ہوتی ہے ہمارا مان نہیں لگا ہماری جان نہیں لگی ہمارا خون نہیں لگا ہمارے آنسو کے قطرے نہیں لگے اس لیے کہ گندے ہیں ان آنسو کے قطروں کو پاک کرو اس خون کو پاک کرو اس جسم کو پاک کرو سودا ہو چکا ہے ان اللہ من اللہ مبنی آلون سودا ہو چکا ہے لیکن ہم جو ہے غداری کر رہے ہیں جا اسلام کے لیے جینے اور مرنے کے لیے تیار ہو جا اٹھ جا تیری زبان میں گندے کانے کے بجائے یہ نعرہ ہو ال سلاتی و نسوخی و مہیا میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے ہے اللہ چاہتے نہ چاہتے ہمارے پیشانی کے بال پکڑ کر ہمیں دین کے لیے قبول فرما لے ہمیں جامع شہادت نوش کرنے کی توفیق نصیب فرما ہمارا جان ہمارا مال ہماری آل اولاد اے اللہ سب کچھ دین کے لیے قبول فرما لے اللہ اس مجمے کو بے پناہ قبول فرما ہدایت کا ذریعہ بنیا بنا اے اللہ دارلوم ہے جس نے یہاں پر بڑی بات انجام دی ہیں اسے دن دگنی رات چگنی اور اس کے جو متعلقین ادارے ہیں ان کے خدام ہیں ان کے معاملین ہیں اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں انہیں نصیب فرما حاصلوں کے حسد سے اور نظر پک کی نظر بری نظر سے اے اللہ حفاظت فرما اے اللہ ایمان کو ہمارے سلامت فرما اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما آمین الحمد للہ رب العالمین